برین ٹیومر کیا ہوتا ہے حمیم نے دعا کا آخر لفظ پڑھتے ہی جبریل سے پوچھا جبریل کا رنگ اڑ گیا وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا تم کیوں پوچھ رہے ہو جبریل کو لگا جیسے حمید نے وہ سوال اس سے جان بوجھ کر کیا تھا یوں جیسے اس کی چوری پکڑ لی تھی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے وہ جبریل سے پوچھنے کے باوجود اندازہ لگا چکا تھا تم کیوں پوچھ رہے ہو جبریل نے ایک بار پھر اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا سوال دہرایا لیکن اس نے دل میں جیسے دعا کی تھی کہ اسے کچھ پتہ نہ ہو ہماری فیملی میں کسی کو برین ٹیومر ہے حمیم نے بالآخر اعلان کیا جبریل نے انایا اور رئیسہ کو دیکھا وہ دونوں سو چکی تھیں آئی تھنک دادا برین ٹیومر اس نے جبریل کے تبصرے سے پہلے اپنا اگلا نتیجہ اس کے سامنے بانٹا he told mummy and mummy got set Jibreel اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا تو اس کی ماں تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی اور اس کے دادا تک بھی اور پوری فیملی تک وہ بچہ سوچ رہا تھا اس دادا گوئنگ ٹو حمین نے اس بار لیٹے لیٹے بے حد رازدانہ انداز میں جبریل سے پوچھا نہیں اس نے بے اختیار کہا آئی تھینک گاڈ آئی لو ہم سو مچ حمین نے اپنے ننے ننے ہاتھ سینے پر رکھ کر جیسے سکون کا سانس لیا تب ٹھیک ہے حمین تم یہ بات کسی کو مت بتانا جبریل نے یک تم ایسے ٹوکا دادا کے برین ٹیومر والی وہ متجسس ہوا ہاں کیوں اس کیوں کا کوئی معقول جواب نہیں تھا اس کے پاس لیکن جواب کے بغیر ہمین کو وہ قائل نہیں کر سکتا تھا یہ ممی کا سیکرٹ ہے وہ اسے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی او ہاں ہمین کو فوری طور پر بات سمجھ میں آ گئی دادا نے ممی کو یہ بات بتائی تو وہ اپسٹ ہو گئی اب تم کسی اور کو بتاؤ گے تو وہ بھی اپسٹ ہو جائے گا جبریل جتنے حفاظتی بند باندھ سکتا تھا اس وقت باندھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ننا بچہ ماں باپ کے سراس کو راز رکھنے کے لیے ہلکان ہوتا جا رہا تھا او مائی گاڈ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا حمین کو یکدم خیال آیا وہ جبریل کی بات نہ مان کر کتنا برا کام کرنے والا تھا جبریل سونے کے لیے لیٹ چکا تھا لوگوں کو اپسٹ کرنا گناہ ہے نا ایک پر سرگوشی اس کے بائیں کان میں ایک بار پھر گونجے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے جبریل نے سرگوشی میں ہی اندھیرے میں چمکنے والی ان آنکھوں کو دیکھا ان آنکھوں کو ڈرایا حمین کی آواز میں اس بار خوف تھا اور وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا وہ آج کل ہر کام اور بات کو ایک ہی پیمانے پر جج کرتا تھا کیا وہ سن ہے جبریل کچھ طرح لیٹا رہا نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں حمین کے خراٹے تھوڑی ہی دیر میں اس کے کانوں میں گونجنے لگے وہ اس کے خراٹوں سے بہت چڑتا تھا اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حمین سے پہلے سوئے کیونکہ اگر وہ پہلے سو جاتا تو اس کے خراٹوں کی آواز سے وہ سو نہیں پاتا تھا اور آج وہ جان بوجھ کر اس کے نیند میں جانے کا انتظار کرتا رہا جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تو وہ بڑی احتیاط سے بستر سے اٹھا اور دبے قدموں چلتا ہوا دروازہ کھول کر دوبارہ لاؤنچ میں آ گیا جس کی لائٹ اب آف تھی جبریل نے لاؤنچ کی لائٹ چلائے بغیر کمپیوٹر آن کیا اور دوبارہ انہیں میڈیکل ویب سائٹ کو دیکھنے لگا جنہیں وہ سرار کے آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا ساڑھے نو ساڑھے نو سال کی عمر میں محمد جبریل سکندر نے پہلی بار برین ٹیومر کے بارے میں پڑھا تھا نیورو سرجری کے بارے میں نیورون کالوجی کے بارے میں اور اولیگو ڈینڈرو گلائموس گلائیومیس کے بارے میں اس کے ہر ٹائپ کے بارے میں اور دماغ کے بارے میں اور پہلے بھی اپنی سائنس کی کلاسز میں دماغ کے بارے میں متجسس رہتا تھا لیکن اب وہ دماغ اور اس کو لاحق ایک بیماری اس شخص کی زندگی کو چیلنج کر رہی تھی جس سے اسے بہت پیار تھا وہ اس بیماری کا علاج ڈھونڈنا چاہتا تھا جس سے وہ اپنے باپ کی زندگی بچا سکے ساڑھے نو سال کی عمر میں دماغ اور دماغ کی بیماریوں سے یہ دنیا کی کم عمر ترین اور قابل ترین سرجن کا پہلا تعارف تھا سلار سکندر اپنی بیماری کے بارے میں جتنا کچھ جانتا تھا جبریل سکندر اس ایک رات میں اس سے دس گنا زیادہ جان چکا تھا پہلی رات نہیں تھی جب جبریل جاگ کر اس بیماری کو کھوج میں لگا تھا اس بیماری کی کھوج میں لگا تھا وہ اس کی زندگی کی ان راتوں کا آغاز تھا جو اسے دماغ کی گھتیوں کو سلجھانے میں گزارنی تھی اس رات امامہ کو نیند نہیں آئی سلار کے سو جانے کے بعد بھی وہ اس طرح جاگتی رہی تھی جیسے نیند نامی کسی شے سے واقف ہی نہ ہو اسے خوف رہتا تھا وہ وہ جس سے پیار کرتی تھی اسے چھن جاتا تھا وہ سلار سے پیار نہیں کرتی تھی کرنے لگی تو اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی وہ ضروری ہو گیا تھا تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتی تھی وہ اس کو کھو دینے سے ڈرتی تھی پیار کیسی پیار کیسی قاتل شے ہے کسی تیر تلوار سے نہیں مارتا ہو جائے سے مارتا ہے اس نے لاہور میں نہر کنارے ملنے والی اس بوڑھی خانہ بدوش عورت کے بارے میں سلال کو بھی بتایا تھا جب وہ اس کے پاس امریکہ واپس گئی تھی اور وہ حیران رہ گیا تھا کہ وہ موم کیسے ہوئی اس کا دل کیسے بدل گیا سلار نے اس بوڑھی عورت کے قصے کو دلچسپی سے سنا تھا یقین نہیں کیا تھا اس کا خیال تھا امامہ اس وقت جس ذہنی حالت میں تھی وہ چیزوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ حساسیت دکھا رہی تھی اس نے امامہ کی اس بات کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا کہ وہ اس عورت کو کوشش کے باوجود ڈھونڈ نہ سکی اور آج اتنے سالوں کے بعد امامہ کو ایک بار پھر وہی عورت یاد آئی وہ کہیں اسے ملتی تو وہ اسے بتاتی کہ اسے وہم نہیں تھا وہ جس سے پیار کرتی تھی وہ اسے چھن جاتا تھا کی آنکھ رات کے کسی پل کھلی تھی امامہ برابر کے بستر میں نہیں تھی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے بستر کی طرف کے پڑے ہوئے صوفے پر اس نے bed side table lamp on کر دیا وہ واقعی وہیں تھی صوفے پر سر جھکائے وہ کمرے میں روشنی ہونے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی ایک گہرا سانس لے کر سلار نے اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا پھر وہ اٹھ کر اس کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیوں یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا صرف اسی وجہ سے تم مجھے بہت پریشان کر رہی ہو وہ مدھم آواز میں اس سے کہہ رہا تھا وہ اسے ڈانٹنا چاہتا تھا ڈانٹ نہیں سکا اسے سر اٹھا کر سلار کا چہرہ دیکھا مجھے نیند نہیں آ رہی تم سونے کے لیے لیٹو گی تو نیند آ جائے گی اس نے جواباً کہا وہ چپ چاپ اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اس کی اس اطاعت نے سلار کو بری طرح کاٹا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ بجھا کر وہ بھی سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا لیکن نیند اب اس کی آنکھوں سے بھی غائب ہو گئی تھی بیماری کے انکشاف کے اثرات اسے اگلے دن ہی پتہ چلنا شروع ہو گئے تھے بورڈ آف گورنر کے پانچواں ارکان کے بعد باری باری بہت سے ایسے لوگوں نے اسے میسیجز اور کالز کرنی شروع کر دی تھی جو ان کے اس مالیاتی نظام سے وابستہ ہونے کے لیے فائنینشیل امداد دے رہے تھے وہ سلار سکندر کی زندگی کے حوالے سے تشویش کا شکار نہیں تھے وہ اس ادارے میں اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے جس سے وہ سلار سکندر کے نام کی وجہ سے جڑنا چاہتے تھے یہ سلار سکندر اس کے ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا اسٹیج پر اس طرح کی عدم اس طرح کی عدم اعتمادی ان کے ادارے کی ساکھ کے لیے بہت نقصان دہ تھی اگلے چند دن سلار سکندر نے دنیا جہاں سے مافیا صرف کالز ای میلز میسیجز کے ساتھ گزارے تھے کچھ بڑے سرمایہ کار پیچھے ہٹ گئے تھے اور وہ واپس تب آنے پر تیار تھے جب انہیں ان کا ادارہ کام کرتا اور کامیاب ہوتا نظر آتا باقی کے سرمایہ کاروں کو روکنے کے لیے جان توڑ کوششوں کی ضرورت تھی جو وہ سب کر رہے تھے ایک کیپٹلسٹک یعنی کہ سرمایہ دارانہ دنیا کے اندر روپیہ صرف روپے کے پیچھے بھاگتا ہے اور روپیہ سام کی طرح ڈرپوک ہوتا ہے ایک ہلکے سے خطرے کی آہٹ پر بھی بھاگ جاتا ہے دوستیاں تعلقات اعتماد کوئی چیز اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی سوائے ایک چیز کے تحفظ اور ترقی وہ صرف وہاں ٹکتا ہے جہاں پھل پھول سکتا ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتا ہے وہاں نہیں جہاں اس کی ترقی کو خدشات لاحق ہو جائے سلار سکندر نے زندگی کا ایک بڑا حصہ مالیاتی اداروں اور انویسٹمنٹ بینکنگ میں گزارا تھا وہ سرمایہ کاروں کی تفصیات اور ذہنیت کو اپنے بائیں ہاتھ کی طرح جانتا تھا اپنے بائیں ہاتھ کی طرح جانتا تھا اچھا وہ وہ کب درخت پر بیٹھے پرندوں کی طرح اڑتے ہیں اور کب دانے کے پیچھے آتے ہیں یہ کوئی اس سے بہتر نہیں جان سکتا تھا اس کی طرح اس کے باوجود وہ اپنے موجود آقاؤں کی کرم نوازی کی وجہ سے ایک بے حد مشکل صورتحال میں پھنس چکا تھا اگلے چند ہفتے انہیں فدائی چند دنوں سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوئے تھے ان کے سارے بڑے سرمایہ کار انہیں چھوڑ چکے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا ستر فیصد فائنانس ان کے پاس آنے سے بھی پہلے ختم ہو گیا تھا ختم ہو گیا تھا تیس فیصد فنانس وہ تھا جو بورڈ آف ڈائریکٹر کی اپنی کنٹریبیوشن تھی اور وہ سارا ان انویسٹرز کی شکل میں موجود تھا جو وہ ان پانچ سالوں میں اپنے ادارے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں کرنے آئے تھے ان کے پاس رننگ کیپٹل بہت کم تھا وہ کیپٹل جس کی بنیاد پر انہوں نے بین الاقوامی طور پر اس ادارے کا آغاز کرنا تھا ایک بڑے سرمایہ کار کے معاہدہ کر کے بھاگ جانے کا مطلب تھا کہ ہزاروں دوسرے پوٹینشیل انویسٹر آپ کو اپنے ریڈ زون میں رکھتے ہیں جانے والا بڑا انویسٹرس بڑے انویسٹرس کئی ممکنہ آنے والے انویسٹرس کو بھی پہلے ہی غائب کر دیتا ہے پانچ سال میں دن رات کی جانے والی محنت چند ہفتوں میں دھوئیں کی طرح اڑ گئی تھی وہ اگر پھر سے ریزرو وہ اگر پھر سے زیرو پر نہیں بھی آئے تھے تب بھی ان کی ساکھ کی کمر ٹوٹی تھی اور اس سارے کرائسس نے سالار کو ایک اور چیز سکھائی تھی کوئی بھی ادارہ فرد واحد پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے ون ون مین مین شو اس کے ختم ہونے کے بعد آدھی سیٹوں کے تماشائی بھی کھینچ کر نہیں لا سکتا یہ بہت بڑا سبق تھا جو سرار سکندر نے بہت بڑی قیمت ادا کر کے حاصل کیا تھا وہ زندگی میں بہت کم مایوس ہوا تھا بہت کم اسے لگا یہ لگا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس سے بیٹھ کر یہ سوچنا پڑ گیا تھا کہ کیا یہ سب کچھ ایسا تو نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتا کیا وہ اپنی صلاحیتوں اور استطاعت سے بڑا خواب دیکھ رہا تھا کیا اس کی فیملی کے لوگ اور احباب ٹھیک تھے جب وہ اسے اس راستے پر چلنے سے روک رہے تھے وہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ اتنی منفی ہو کر کیوں سوچ رہا تھا شاید اس کی ایک بنیادی وجہ وہ بیماری تھی جس کا وہ شکار تھا جسے زندگی میں پہلی بار زندگی کے آخری لمحے کے بارے میں ٹک ٹک کرتے ہوئے بتا رہی تھی سات سے دس سال اسے جو بھی کرنا تھا اسے بھی اس سے بھی کم مدت میں کرنا تھا لیکن دھاگے کا سرا کہاں تھا اور سر اور سرا پکڑنے پکڑا کیسے جائے فوری طور پر یہ سمجھ سے باہر تھا اگر میں تمہیں ایک بیڈ نیوز بتاؤں تو کیا تم اپسٹ ہو جاؤ گے اگلے دن اسکول ختم ہونے کے بعد گاڑی کے انتظار میں کھڑے حمید سکندر نے رئیسہ سے کہا انایا اور جبریل کو پک کرنے سے پہلے ڈرائیور ان دونوں کو پک کرتا تھا پھر اسی کے ایک دوسرے کیمپس سے جبریل اور عنایا کو ایک لمحہ کے لیے رئیسہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حمین کے سوال کا کیا جواب دے جبریل کے خوب سمجھانے بجانے اور دھمکیوں کے باوجود وہ کوئی خبر اتنی ہی دیر ہضم کر سکتا تھا جتنی دیر اس نے ہضم کرنی تھی اور گھر میں رئیسہ وہ سب سے پہلا فرد ہوتی تھی جس سے وہ ہر بریکنگ نیوز دیتا تھا کیونکہ گھر میں رئیسہ کے علاوہ اس سے کوئی اس جیسا سامع نہیں ملتا تھا جو اس کی ہر بات کو نہ صرف دلچسپی سے سنتا رہتا بلکہ آمنا بلکہ آمنا صدقنا کہہ کر اس پر یقین بھی کر لیتا گھر میں اب بچوں کے دو گروپ تھے جبریل اور عنایا سوبر اور سمجھدار اور ہمین اور رئیسہ ان دونوں کو کس کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے یہ مشکل تھا کیونکہ وہ دونوں ایک کیٹیگری میں نہیں آتے تھے ہمین حد شرارتی اور باتونی تھا سوالات کی بھرمار کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا ذہین پڑھائی اس کا مسئلہ نہیں تھا اس کے ماں باپ کا مسئلہ تھا رئیسہ اس کا الٹ تھی خاموش مدب سوچ سمجھ کر بولنے والی لیکن اس ذہانت کے ساتھ وہ فطرت اور عادات کے حساب سے جبریل اور عنایت کے گروپ میں زیادہ بہتر طور پر ایڈجسٹ ہوتی لیکن ذہانت کے حساب سے اسے کہیں رکھنا ہوتا تو وہ دونوں ہی گروپس میں نہیں رکھی جا سکتی تھی سلار و امامہ کے تینوں بچوں کے آئی کیو میں انیس بیس کا فرق ہو سکتا تھا مگر ایک اور بیس کا نہیں لیکن ذہانت اور آداد کا فرق ہونے کے باوجود حمین سکندر کے ساتھ اس کا بلا کا اتفاق تھا وہ دونوں گھر کے چھوٹے تھے اور دونوں اکٹھے رہنا پسند کرتے تھے جبیل اور عنایہ کی طرح رئیسہ اس کی بات آدھی سمجھی تھی آدھی نہیں سمجھی تھی لیکن اسے تجسس ہوا تھا نہیں میں اپسٹ نہیں ہوں اس نے چند لمحے سوچ کر کہا گریٹ حمین کا چہرہ کھل اٹھا وہ ایک گناہ سے بھی بچنے والا تھا اور وہ اپنے دل و دماغ کا بوجھ بھی ہٹا سک بٹا سکتا تھا تمہیں پتا ہے ممی اور بابا آج کل اپسٹ کیوں ہیں وہ اب بڑے ڈرامائی انداز میں سلار اور امامہ کی ناشتے کی میز پر پر اسرار خاموشی کا راز فاش کرنے والا تھا کیوں رئیسہ کا تجسس بڑھا دادا کو برین ٹیومر ہو گیا ہے رئیسہ نے تاس بغیر تاثر کے اس کا چہرہ دیکھا یہ ایک بیماری ہے لیکن وہ اس سے مریں گے نہیں اس نے رئیسہ کو سمجھایا رئیسہ کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آئی تھی اوکے اس نے حسب عادت حمین کی بات کے جواب میں کہا اور فراک کی جیب میں پڑی ہوئی وہ چاکلیٹ نکال کر کھانے لگی جو کچھ دیر پہلے حمین نے اسے تھمائی تھی کہ بہت بڑا سیکرٹ ہے بلکہ ٹاپ سیکرٹ حمین اسے زیادہ متاثر نہ دیکھ کر اسے متاثر کرنے کی کوشش کی ریسے نے چاکلیٹ چباتے چباتے رک کر اسے دیکھا واؤ اس نے متاثر ہونے کی کوشش کی اور حمین بری طرح تپا میں نے تمہیں ایک بری خبر سنائی ہے اور تم کہہ رہی ہو واؤ مجھے کیا کہنا تھا وہ خائف ہو گئی تھی حمین دونوں ہاتھ کمر پر رکھے بہت خفا انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تمہیں کہنا چاہیے تھا او مائی گاڈ حمین نے اپنا معمول کا جملہ پورے تاثرات کے ساتھ اسے ہٹانے کی کوشش کی او مائی گاڈ رئیسا نے اس جملے اور اس کے تاثرات کی نقل اتارنے کی بھرپور کوشش کی ہاں بالکل اسی طرح ہمین نے اس کی پرفارمنس سے مطمئن ہوتے ہوئے جیسے سے سراہا تم اب کسی سے بھی یہ سیکرٹ شیئر نہیں کرو گی اوکے اس نے رئیسہ کو تاکید کی یاد رکھو لوگوں کو اپسٹ کرنا گناہ ہے وہ اسے ہمیشہ کی طرح سبق دے رہا تھا رئیسہ نے ہمیشہ کی طرح سرہرا دیا حمین کی بات آدھی اس کی سمجھ میں آئی تھی آدھی نہیں لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی حمین اسے اتنی لمبی چوڑی نصیحت نہ بھی کرتا تو بھی رئیسہ اس گھر میں ان چاروں میں کم بولنے والی تھی وہ ہمین سے بہت قریب ہونے کے باوجود اس سے بھی گفتگو کا آغاز خود نہیں کر پاتی تھی وہ شرماتی تھی چھجکتی تھی یا عدم اعتماد کا شکار تھی لیکن رئیسہ سلار کے لیے گفتگو کا آغاز کرنا ایک مشکل کام تھا وہ صرف بات کا جواب دیتی تھی اکسانے پر سوال کرتی تھی لیکن اگر کوئی اسے مخاطب نہ کرتا تو وہ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہ سکتی تھی اپنے کام یا کسی بھی اس کھلونے میں مگن جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہوتی کار آ گئی ہمین سے تاکید کرنے کے بعد گیٹ سے نمودار ہونے والے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے پرجوش جوش انداز میں اعلان کیا اور ساتھ اسے متنبع کیا یاد رکھو یہ ایک سیکرٹ ہے ہمین نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ایک انگلی رکھی پھر اسی ہتیلی کو مٹھی کی شکل میں بند کیا رئیسہ نے بیگ اٹھانے سے پہلے اس کے ایکشن کی نقل کی پھر ہمین نے ہائی فائیو کے لیے ہوا ہائی فائیو کے لیے ہوا میں ہاتھ بلند کیا رئیسہ نے بھی بہت ایکسائٹڈ انداز میں اپنے ہاتھ کا پنجا اس کے ہاتھ سے ٹکراتے ہوئے ہائی کیا اچھا سالار کچھ دیر کے لیے یہ سب چھوڑ دو امامہ نے رات بلاخر اس سے کہا تھا وہ بہت دیر تک فون پر کسی سے بات کرتا رہا تھا اور ڈنر کے دوران آنے والی اس کال کو لینے کے بعد ڈنر بھول گیا تھا امامہ بہت دیر تک ٹیبل پر اس کا انتظار کرنے کے بعد وقفے وقفے سے اسے دیکھنے بیڈ روم میں آتی رہی لیکن اسے مسلسل فون کال میں مصروف دیکھ کر اس نے بلاخر بچوں کو کھانا کھلا دیا اور اب جب وہ دوبارہ بیڈ روم میں آئی تو سلار فون کال ختم کر رہا تھا کھانے کا پوچھنے پر اس نے انکار کر دیا تھا وہ صوفہ پر بیٹھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی آنکھیں مسل رہا تھا وہ حد تھکا ہوا لگ رہا تھا وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی وہ جس کرائسس میں تھا وہ اس سے بے خبر نہیں تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ اسے زیادہ سے زیادہ تسلی ہی دے سکتی تھی لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس کی تسلیاں تفل تسلیوں سے زیادہ کچھ نہیں سلار سکندر کی راتوں کی نیند اگر حرام ہوئی تھی تو اس کی وجوہات یقیناً سنگین تھی ہی تھیں وہ اور سلار کئی دنوں سے آپس میں بہت کم بات چیت کر پا رہے تھے جو بات چیت ہوتی بھی تو وہ بھی صرف اس کے علاج کے حوالے سے اور امامہ کی زندگی کا مرکز صرف اس کی زندگی ہی رہ گیا تھا وہ اپنے ان آخری مہینوں میں اپنی بیماری کے بارے میں روز بیٹھ کر بات کرنے کے لیے وقت نہیں تھا کیا چھوڑ دوں وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اور اس کی طرف متوجہ ہوا کام اچھا وہ ہنس پڑا سب کو چھوڑ کر صرف اپنے علاج پر توجہ دو اپنی صحت اپنی زندگی پر ہمارے لیے صرف وہ اہم ہے وہ اب جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اے ماما میرے پاس چوائس نہیں ہے اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک کام کروں وہ اس کی بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے جیسے کچھ بول ہی نہیں پائی وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا میں ہر طرح سے مشکل میں ہوں آج کل برے وقت میں آج کل برے وقت میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں لیکن ایسا برا وقت نہیں کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں ریت ہو جائے وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا اماما کی آنکھیں نم ہونے لگیں وہ کئی ہفتوں سے لگاتار رو رہی تھی اس کے باوجود آنکھوں کا پانی ختم ہی نہیں ہوتا تھا وہ کنواں ہی بن گئی تھی تو ہوں میں ہمیشہ سے ہوں گمان اور غرور تو کبھی نہیں کیا میں نے کیا بھی کیا بھی تو توبہ کر لی لیکن پنا نہیں لیکن پتہ نہیں کیا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ یوں پکڑ میں آ گیا ہوں آزمائش ہے سلار گناہ کی سزا کیوں سمجھ رہے ہو امامہ نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا کاش آزمائش ہی ہو اور ختم ہو جائے اور نہ ختم ہونے والی سزا نہ ہو وہ بڑھ بڑھایا تھا تمہارے پاس کتنی سیونگز ہیں اس بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا میرے پاس وہ الجھی پتہ نہیں پاکستان میں بینک میں کافی رقم ہوگی شادی سے پہلے کی بھی تھی بعد میں بھی جمع کرواتی رہی لیکن مجھے اماؤنٹ نہیں پتا تمہیں ضرورت ہے کیا اس نے یکتم سلار سے پوچھا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن تمہیں شاید اب اسے استعمال کرنا پڑے بچوں کے لیے یہاں سے پاکستان جائیں گے تو وہاں کتنا عرصہ پاپا کے پاس تمہیں بچوں کے ساتھ ٹھہرنا پڑے مجھے بھی ابھی اندازہ نہیں چند مہینے ٹھہرنا پڑے پڑتا ہے یا چند سال مجھے پتہ نہیں وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا وہاں پاپا کے پاس بچوں کی تعلیم کم از کم متاثر نہیں ہوگی امریکہ میں میں فی الحال تم سب کو رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا خاص طور پر اب جب میری جاب ختم ہو رہی ہے اور میں اپنے ادارے کو لانچ کرنے کے پروسیس میں بھی بہت مسائل کا شکار ہوں اور اس پر یہ ٹیومر ورلڈ بینک کی جاب کے ساتھ میڈیکل انشورنس بھی ختم ہو جائے گی جو امریکہ میں میری انشورنس ہے وہ کینسر ٹریٹمنٹ کور نہیں سلار نے ایک گہرا سانس لیا اس لیے میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا چیز کروں اور کیا نہیں سلار تم اس وقت صرف ایک چیز پر دھیان دو اپنے آپریشن اور علاج پر باقی ساری چیزیں ہو جائیں گی بچوں کی تعلیم تمہارا ادارہ سب کچھ اور پیسوں کے بارے میں پریشان مت ہو بہت کچھ ہے میرے پاس جو بیچا جا سکتا ہے سلار نے اسے ٹوک دیا نہیں کوئی بھی چیز میں اب نہیں بیچوں گا تمہارے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے میں گھر نہیں دے سکا تمہیں تو کچھ تو ہونا چاہیے تمہارے پاس کے ماما نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اب اس سے آگے کچھ مت کہنا مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں مستقبل کا سوچوں یہ سب کچھ میرے پاس ہو اور تم میرے پاس نہ ہو تو میں مستقبل کا کیا کروں گی پانی اس کے گالوں پر کسی ابشار کی طرح گر رہا تھا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے ہے ہے سلار جو بس حال آج ہے آنے والا کل نہیں پڑھ لکھ جائیں گے بچے بہت آلس اسکولس میں نہیں بھی تو بھی میں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے کل کے بارے میں وہ روتی رہی تھی تمہیں پتہ ہے ماما مجھے کس چیز کا رنج سب سے زیادہ ہے سلار نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی اس کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا تم ٹھیک کہتی تھی میں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت سود پر کھڑے اداروں کے لیے کام کرتے کرتے گزار دیا صرف کچھ سال پہلے میں نے کام کرنا شروع کیا ہوتا اپنے ادارے کے لیے تو آج یہ ادارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہوتا مجھے مجھے بیماری تب ہوئی ہوتی تو یہ نہ ہوتا کہ میں اپنے کیے کا ازالہ نہیں کر سکا یہ بہت بڑا پچھتاوا ہے میرا جو کسی توک کی طرح میری گردن میں لٹکا ہوا ہے وہ بے حد رنجیتا تھا تم کیوں سوچ رہے ہو ایسے تم کوشش تو کر رہے ہو محنت تو کر رہے ہو اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہو وہ اس کی باتوں پر جیسے تڑپ اٹھی تھی ہاں لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے تم امید چھوڑ بیٹھے ہو نہیں امید تو نہیں چھوڑی لیکن وہ بات کرتے کرتے ہونٹ کاٹنے لگا مجھے کبھی یہ لگا ہی نہیں تھا کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے جب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے ہر کام کر لیں گے ہر کام ہو جائے گا ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے میں بھی مختلف نہیں تھا میں نے بھی ایسا ہی کیا سلار اپنے ہاتھ مسل رہا تھا حد رنج کے عالم میں قرآن کہتا ہے نا کہ جب انسان جزا سزا کے لیے روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ پکار پکار کر کہے گا کہ اے میرے رب مجھے ایک بار دوبارہ دنیا میں لوٹا دے ایک موقع اور دے دے اور اس بار میں تیری اطاعت کروں گا گناہ سے دور رہوں گا مجھ سے بہتر کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ روز قیامت کیسی ہوگی اور ایک بار پھر دنیا میں لوٹا دینے کی پکار کیسی ہوگی وہ ایک اور موقع مانگنے کی التجا کیا ہوگی اس کی آواز بھر آ گئی تھی ایک بار میں نے مارکلا کی پہاڑی پر ایک درخت سے بندے آدھی رات میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے ایک موقع دے کہ میں گناہوں سے طائب ہو جاؤں میں وہ نہ کروں جو کچھ میں کرتا رہا ہوں اللہ نے مجھے موقع دیا اور میرا خیال تھا کہ میں سب گناہوں سے طائب ہو گیا ایسا نہیں تھا میں چھوٹے گناہوں سے تائب ہو کر بڑے گناہوں میں پھنس گیا تھا اب ایک موقع میں اللہ سے اور مانگنا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں مجھے اللہ سے بہت شرم آنے لگی ہے سلار اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہنس پڑا تھا اب میں صرف اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی نہیں صرف مجھے اس کام کی تکمیل کر لینے دے جو میں کرنا چاہتا ہوں اور اگر یہ کام نہ کر سکا تو پھر میری دعا ہے کہ یہ کام میری اولاد پائے تکمیل تک پہنچائے اگر میں نہ رہا تو پھر تم جبریل کو ایک اکنامسٹ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی کیوں سوچتے ہو تم ایسے سوچنا چاہیے امامہ تم ہی کرو گے یہ کام سرار کوئی اور نہیں کر سکے گا تمہاری اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہر کوئی سلار سکندر نہیں ہوتا وہ شاید زندگی میں پہلی بار اعتراف کر رہی تھی اس کے غیر معمولی ہونے کا اس کے خاص ہونے کا اس کے تمام اعترافات اور اظہار ندامت کے باوجود اس کی زندگی کے ہر نشیب و فراز سے واقف ہونے کے باوجود اسے یہ ماننے میں معمولی سب شائبہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر عام انسان نہیں تھا ممی میں آپ کو سیب کاٹ کر لا کر دوں امامہ جبریل کی بات پر حیران ہوئی تھی گھر کے سامان کی پیکنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا سامان پیک کر کے سٹور کرتی جا رہی تھی اس وقت بھی وہ گھر کے ایک کمرے میں اسی کام میں مصروف تھے جب جبریل نے اس کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے یکتم اس سے کہا تھا امامہ کی حیرانی بجا تھی پھل کاٹ کر کھلانے کی آفر حمین کی طرف سے نارمل بات تھی لیکن جبریل اس طرح کے کام نہیں کرتا تھا نہ ہی وہ خود پھل کھانے کا شوقین تھا نہیں تم کھانا چاہ رہے ہو تو میں تمہیں کاٹ دوں امامہ نے جواباً اسے آفر کی نہیں جبریل نے جواب دیا وہ اس کمرے کی کھلی ہوئی وارڈروپ سے کپڑے نکال نکال کر امامہ کے قریب بیڈ پر رکھ رہا تھا جنہیں امامہ ایک بیگ میں رکھ رہی تھی وہ شاید اتنے مہینوں میں پہلا موقع تھا جب امامہ کو تشویش ہوئی تھی اس کے بچے اس کی پریشانی اور تکلیف کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی کئی مہینوں کے بعد اس نے جبریل کو غور سے دیکھا تھا وہ ایک دو مہینے میں دس سال کا ہونے والا تھا اور وہ دس سال کا ہونے کے باوجود اپنے قد کاٹ سے دس سال سے بڑا لگتا تھا وہ شکل و صورت میں سلار کی نسبت اس سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا اور ہمین سلار سے لیکن اس کے دونوں بیٹوں کی آنکھیں سلار کی طرح تھیں بڑی گہری ذہانت سے چمکتی ہوئی کوئی اگر کسی کو چمکتی ہوئی کوئی اگر کسی اور چیز سے نہیں تو آنکھوں سے یہ ضرور پہچان لیتا کہ وہ سلار سکندر کی اولاد تھے آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں جبریل نے ماں کی نظریں خود پر مبزول پا کر پوچھا تھا وہ مسکرا دی تم بڑے ہو گئے ہو جبریل نے کچھ چھیم کر ماں کو دیکھا پھر ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ ماں سے کہا تھوڑا سا ہاں تھوڑے سے جلد ہی پورے بڑے ہو جاؤ گے وہ بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھاتے ہوئے اس سے بولی لیکن میں بڑا ہونا نہیں چاہتا بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے اماما نے اسے کہتے سنا وہ وارڈروپ ڈراپ کی ایک اور شیلف خالی کر رہا تھا کیوں اسے چمبا ہوا ایسے ہی اس نے بڑے عام سے انداز میں ماں سے کہا وہ پہلا موقع تھا جب امامہ کو اس کا انداز عجیب الجھا ہوا محسوس ہوا اس گھر میں صرف وہ نہیں تھے جو پریشان تھے ان کی سب سے بڑی اولاد بھی ایسی پریشانی سے گزر رہی تھی لیکن اس پریشانی کی نوعیت کو امامہ تب بوجھ نہیں سکی تھی وہ اسے صرف ایک رد عمل سمجھی تھی جبریل پہلے بھی ماں کے حوالے سے حد حساس تھا اسے کوئی بھی پریشانی ہوتی تو وہ سب سے پہلے محسوس کر لیتا تھا پھر وہ ماں سے خورد بغیر نہیں رہتا تھا یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا امامہ نے اس پھل کاٹنے کی آفر کو بھی اسی تشویش کا حصہ سمجھا تھا اس سے اندازہ تھا کہ کوئی بھی اسے ان دونوں ان دنوں دیکھ کر یہ اندازہ لگائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ پریشان تھی دونوں میں اس کی دنوں میں اس کی گرتی ہوئی صحت اس کی آنکھوں کے سیاہ ہلکے اور اس کے اکثر رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی رہنے والی آنکھیں کسی کو بھی اس کے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت کا پتہ دے سکتی تھی اس لیے جبریل اگر کوئی اندازہ لگا رہا تھا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی وہ کچھ الجھتی سوچتی ہوئی اسی طرح سامان پیک کرتی رہی اور وقفے وقفے سے سامان لا کر رکھتے ہوئے جبریل کو دیکھتی رہی پھر جیسے سے خیال آیا تھا کہ اسے جبریل کو اپنے حوالے سے کوئی تسلی اور دلاسہ دینا چاہیے تھا اس کی تشویش کو کم کرنے کے لیے جبریل میں بالکل ٹھیک ہوں اس سے یہ جملہ بولتے ہی اس جملے کے ہلکے پن کا احساس ہو گیا تھا جبریل نے واٹرف کے پاس کھڑے کھڑے یک دم جیسے پلٹ کر ماں کو دیکھا اور پھر سنجیدگی سے کہا مجھے پتا ہے امامہ اس سے نظریں چڑ گئی تھی جبریل نے جیسے ماں کا پردہ رکھا تھا وہ ماں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا نہ ہی اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ کئی دنوں کے بعد ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کا موقع مل رہا تھا ایک بار پھر سے وہ دونوں کام میں مصروف ہو گئے تھے اور تب ہی کام کرتے کرتے ماما نے پہلی بار کمرے کی خاموشی کو محسوس کیا وہ دونوں اتنی دیر سے کام کر رہے تھے لیکن ان کے درمیان بہت کم جملوں کا تبادلہ ہوا تھا معمول میں ایسا نہیں ہوتا تھا اسے اور جبریل کو جب بھی اکیلے کچھ وقت گزارنے کا موقع ملتا تھا وہ دونوں بہت اچھی کپ شپ کرتے تھے جبریل اسے اسکول کی بہت سی باتیں سناتا اپنے دوستوں کے بارے میں ٹیچرز کے بارے میں وہ باتوں نہیں ہونے کے باوجود ایسے مواقع پر ماں سے بہت کچھ شیئر کرتا تھا آج پہلا موقع تھا کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی عدم موجودگی میں بھی وہ اتنا خاموش تھا امامہ کی چھٹی حص نے ایک عجیب سا سگنل دیا تھا اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سب کچھ جانتا تھا یہ ممکن نہیں تھا لیکن ناممکن بھی نہیں تھا جبریل جی مامی وہ اسے مخاطب کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا وہ سوال کرتے کرتے رہ گئی کیا پتہ یہ اس کا واہمہ ہی ہو وہ واقعی بے خبر ہو اور اگر وہ بے خبر تھا تو اس سے یہ سوال کرنا وہ بات بدل گئی تمہیں تمہارا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے بس تھوڑے ہی دن میں پھر ماشاء اللہ تم حافظ قرآن ہو جاؤ گے تم نے قرآن پاک سے ابھی تک کیا سیکھا وہ گفتگو کو اس موضوع پر لے آئی جس پر وہ اکثر اس سے بات کرتی تھی وہ اب وارڈروپ کی ایک دراز خالی کرنے والا تھا ماں کے سوال پر کام کرتے کرتے چھٹک گیا بہت ساری چیزیں ہیں اس نے ذرا سوچ کر ذرا سا سوچ کر ماں سے کہا لیکن اگر کوئی ایک چیز ہو جو تمہیں سب سے امپورٹنٹ بھی لگتی ہو اور وہ سب سے اچھی بھی وہ مطمئن تھی ان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی تھی آپ کو ہے مجھے کیا چیز سب سے امپورٹنٹ لگتی ہے قرآن پاک میں وہ بھی اب بے حد دلچسپی سے بات کرنے لگا تھا کیا ہوپ امید امامس کا منہ دیکھنے لگی کیسے پتہ نہیں اس نے کیوں پوچھا تھا لیکن جواب وہ ملا تھا جس نے کسی مرہم کی طرح اس کے زخموں کو ڈھانپا تھا دیکھیں سارا قرآن ایک دعا ہے تو دعا ہوپ امید ہوتی ہے نا ہر چیز کے لیے دعا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے قرآن پاک کی کہ ہم کبھی ہوپلس نہ ہوں کوئی گناہ ہو جائے تب بھی اور کوئی مشکل پڑے تب بھی کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کا دس سالہ بیٹا بے حد آسان الفاظ میں اسے وہ چیز تھما رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی جو باتیں دانائی سمجھا جو باتیں دانائی سمجھا نہیں پاتی دانائی سمجھا نہیں پاتی وہ معصومیت سمجھا دیتی ہے جبریل باتیں کرتے کرتے روکیا اس نے امامہ کی آنکھوں میں آنسوں کی چمک دیکھی کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا اس نے یکدم حد محتاط ہوتے ہوئے ماں سے پوچھا ماما نے نام اور مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں تم نے بالکل ٹھیک کہا اور تم نے بالکل ٹھیک چیز چنی وہ اب دوبارہ پیکنگ کرنے لگی تھی اپنی آنکھوں صاف کرتے ہوئے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہ اس نے اور کیا چیز سیکھی قرآن پاک سے آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کو اپنے ٹیومر کے بارے میں اتفاقی طور پر پتہ چلا ان اثرات سے پتہ نہیں چلا تو ٹیومر کی وجہ سے جسم پر ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں نہیں ان اثرات سے پتہ نہیں چلا جو ٹیومر کی وجہ سے جسم پر ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں امریکہ میں ایک اور ٹیسٹ کے بعد وہاں کے ایک بہترین نیورو سرجن نے سلار سکندر کو خوشخبری دی تھی جو صرف اس کے نزدیک خوشخبری تھی دو ٹیومر ہیں ایک بے حد چھوٹے سائز کا اور کچھ بڑا لیکن دونوں فی الحال اس سٹیج پر ہیں کہ انہیں سرجری کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے بغیر کوئی زیادہ نقصان ہوئے وہ اب رپورٹس اور ٹیسٹوں کے بعد اس کے آپریشن کے حوالے سے صورتحال کو ڈسکس کر رہا تھا اور کم سے کم نقصان کیا ہے جو ہو سکتا ہے سیلار نے اسے ٹوکا نیورو سرجری ایک خطرناک سرجری ہے جس جگہ یہ دونوں ٹیومرز ہیں وہ جگہ بھی بہت نازک ہے آپ کا دماغ متاثر ہو سکتا ہے آپ کی یاداشت متاثر ہو سکتی ہے احساب پر اثر پڑ سکتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو ریشے کا مرض لاحق ہو سکتا ہے کبھی کبھار کبھی کبھار مرغی کا حملہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر متاثر ہو سکتی ہے وہ ڈاکٹر یوں مضر اثرات کو دہرا رہا تھا جیسے کسی ہوٹل کا ویٹر مینیو کارڈ کے بغیر کہ وہاں ملنے والے کھانے کی فہرست کو پڑھ رہا ہو اور میں سرجری نہ کرواؤں تو سلار نے سے پوچھا کچھ عرصہ آپ سرجری کے بغیر گزار سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ان ٹیومرز نے آپ کے دماغ اور جسم کو متاثر کرنا شروع نہیں کیا لیکن کچھ عرصے بعد ایسا ہونا شروع ہو جائے گا اس وقت سرجری بہت خطرناک ہو جائے گی میرا مشورہ یہ ہے کہ چھوٹا ٹیومر فوری طور پر ریموو کروا لیں کیونکہ یہ ذرا بھی بڑا ہوا تو آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا دوسرے ٹیومر کو دواؤں اور دوسرے طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بڑھنے کو مکمل طور پر روک دیا جائے ڈاکٹر غیر جذباتی انداز میں اسے بتا رہا تھا وہ بھی غیر جذباتی انداز میں یہ اندازے لگانے میں مصروف تھا کہ وہ سرجری کے بغیر کتنا عرصہ نکال سکتا تھا چھ سات ماہ لیکن میں یہ ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ اسے زیادہ ڈیلے کریں جو میڈیسنز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکیں گی آپ کی سلار سر ہلا کر رہ گیا تھا ایک مہینے کے بعد اسے کنشاسا چھوڑ کر پاکستان چلے جانا تھا اس کے تین مہینے کے بعد اسے اپنا ادارہ لانچ کرنا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اس کے لیے یہ تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی جاب چھوڑنے کے کے فوری بعد ایک ایک بار پھر سے اپنے ادارے لیے فنڈز پول کرنے کی کوشش کرتا اور ایک بار ادارہ لانچ ہو جاتا تو اس کے فوراً بعد وہ سرجری کے لیے کچھ کبھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسے اس وقت بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی اور وہ بہت اور وہ بھی سامنے آ کر وہ غائب نہیں ہو سکتا تھا یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے اس کے ادارے کے لیے خاص طور پر تب اگر خدا نخواستہ اس کی سرجری ٹھیک نہ رہتی وہ چھ سات ماہ کے بعد سرجری نہیں کروا سکتا تھا اور فوری طور پر سرجری کروانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا تین دن کے بعد کنشاسا واپس آنے پر اس نے ماما کو ساری صورتحال بتا دی تھی وہ اس کے مخمسے اور الجھن کو سمجھ پا رہی تھی مگر کوئی حل وہ بھی اسے نہیں دے پا رہی تھی اور حل ایک بار پھر جبریل نے ہی دیا تھا سلار اس رات اتفاقی طور پر کسی کام سے لانچ میں نکلا تھا جب اس نے دروازہ کھولتے ہی جبریل کو ٹاپ کے سامنے بیٹھا دیکھ لیا تھا سلار یکدم سلار کے یکدم رات کا وہاں آنے پر اس نے برق رفتاری سے وہ سب کچھ بند کرنا شروع کر دیا جو سائٹس کو کھولے بیٹھا تھا مگر وہ کمپیوٹر بند نہیں کر سکا تھا تم کیا کر رہے ہو جبریل سلار نے لاؤنج کے وال کلاک پر دو بجے کا وقت دیکھا تھا کچھ نہیں پاپا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں کارڈز کھیل رہا تھا جبریل نے ڈیسک ٹاپ پر شٹ ڈاؤن کو کلک کرتے ہوئے باپ سے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے جیسے کھڑے ہوتے ہوئے ڈیسک ٹاپ کو اپنے اکپ میں چھپا لیا تھا یوں جیسے خدشہ تھا کہ باپ تاریخ سکرین میں سے بھی یہ بوجھ لے گا کہ وہ کیا کر رہا تھا وہ جواب اگر حمین دیتا تو سلار کی سمجھ میں آ سکتا تھا لیکن جبریل کی زبان سے وہ جواب بہت غیر معمولی تھا اس کے بچوں میں سب سے زیادہ نظم و ضبط کا پابند تھا آدھی رات کو ڈیسک ٹاپ پر بیٹھ کر کارڈز کھیلنے والا بچہ نہیں تھا سلاڈ نے بہت نارمل گفتگو کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر ڈیسک ٹاپ آن کر لیا تھا جبریل کا رنگ فک ہو گیا نیند کیوں نہیں آ رہی تھی تمہیں سلار نے اس کی سلار نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک سکتا تھا اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کا بیٹا گھبرایا ہوا تھا تو انٹرنیٹ پر وہ کون سی ایسی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ یوں فق ہو گیا تھا سلار اس کے پیروں کے نیچے سے بھی اس وقت زمین سلار کے اپنے پیروں کے نیچے سے بھی اس وقت زمین نکل گئی تھی یہ تو پتا تھا اسے کہ وہ بیٹوں کا وہ بیٹوں کا باپ تھا اور اس کے بیٹے بڑے ہو رہے تھے اور کبھی نہ کبھی ان کی بلوغت کے دوران اس سے ایسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا وہ پرانی سوچ اور اقدار رکھنے والا باپ نہیں تھا جس کے پاس غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی وہ لبرل تھا اس کے باوجود وہ ہل گیا تھا کیونکہ اس کا بیٹا ابھی صرف دس سال کا تھا اور حافظ قرآن بن رہا تھا پتہ نہیں جبریل نے اس کی بات کا مختصر جواب دیتے ہوئے کمرے کے پیچھے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ لیے تھے اپنے ہاتھوں کی کب کپاہٹ کو باپ کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا باپ کے ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا تھا لیکن وہ جانتا تھا اس وقت اس ڈیسک ٹاپ کو آن کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا تم روز دیر سے سوتے ہو سلاڈ نے اگلا سوال کیا جی جبریل نے اب چھوٹ نہیں بولا تھا روز دن نہیں آتی اور ڈیسک ٹاپ پر کارڈ کھیلتے ہو سلاڈ نے اگلا سوال اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیا تھا جی اس سے جیسے بالکل ہی ہتھیار ڈال دیے تھے ڈیسک ٹاپ آن ہو چکا تھا سرار ہوم پیج کھول چکا تھا مزید کوئی سوال کے بغیر اس نے وزٹ کیے جانے والے پیجز اور سائٹس کی ہسٹری کھول لی وہاں گیمز کا نام شامل نہیں تھا مگر ایک سرسری نظر نے بھی سلار کو منجمد کر دیا تھا اس کا بیٹا جو کچھ وزٹ کر رہا تھا وہ اس سے چھپانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا پھر رہا تھا اولیگو ڈینڈرو گلائیوما وہ ایک سرسری نظر میں بھی ان سارے پیجز میں چمکنے والا لفظ پہچان سکتا تھا وہ ان میں سے کسی پیج کو کلک کرنے کی ہمت نہیں کر سکا اس نے گردن موڑ کے دیکھا جس کا سانس رکا ہوا اور رنگ تھا تم میری بیماری کے بارے میں جانتے ہو یہ سوال کے بغیر وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا جبریل کی آنکھیں سیکنڈز کے ہزارویں حصے میں پانی سے بھری تھیں اور اس نے اس بات میں سر ہلایا ایک عجیب خاموشی کا وقفہ آیا تھا جس میں باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے پھر سلار نے اپنے دس سالہ بیٹے کو ہاتھ پڑھا کر اپنے گلے سے لگاتے ہوئے گود میں بٹھا لیا جبریل کے آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے سلار نے اسے بچپن میں تو کبھی روتے دیکھا تھا لیکن اب بہت عرصے سے نہیں وہ اسے پچھلے کچھ عرصہ سے بڑا سمجھنے لگا تھا اور وہ بڑا اب چھوٹے بچوں کی طرح اس کی گود میں منہ چھپا کر رو رہا تھا اتنے مہینوں سے وہ راسو اس کی معصومیت کو گھن کی طرح کھا رہا تھا آج افشاں ہو گیا تھا بابا بابا وہ اس کے سینے سے لگا ہوا سسک رہا تھا I don't want you to die اور یہی وہ لمحہ تھا جب سلار سکندر کے دل سے ہر خوف ختم ہو گیا تھا اس کے آپریشن کروانا تھا فوری طور پر وہ اپنے خاندان کو اس طرح موت اور زندگی کی امید کے درمیان لٹکا نہیں سکتا تھا جو بھی ہونا تھا وہ ہو جانا چاہیے تھا اوکے آئی وانٹ اس نے اپنے بیٹے کا سر چومتے ہوئے اس سے کہا تھا ناشتے کی میز پر امامہ نے جبریل کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں جو اسلام جو سلام کر کے سلار یا امامہ سے بغیر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے امامہ نے اس کا ماتھا چھو کر جیسے ٹیمپریچر معلوم کرنے کی کوشش کی جی میں ٹھیک ہوں جبریل کچھ گھبرا گیا نظریں اٹھائے بغیر اس نے پلیٹ میں پڑا آملیٹ چھری اور کانٹے سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے امامہ کی توجہ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سلاڑ نے بھی اسی لمحے جبریل کو دیکھا تھا لیکن کچھ کہا نہیں تم جاگتے رہے ہو کیا ساری رات امامہ کو اس کی آنکھیں ابھی بھی تشویش میں مبتلا کر رہی تھیں نہیں ممی یہ بہت رویا ہے اس سے پہلے کہ جبریل کوئی اور بہانہ بنانے کی کوشش کرتا حمید نے سلائس کا کونا دانتوں سے کاٹتے ہوئے بہت اطمینان تھے جبریل کو جیسے بھرے بازار میں ننگا کر دیا کم از کم جبریل کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا ٹیبل پر موجود سب لوگوں کی نظریں بیک وقت جبریل کے چہرے پر گئیں وہ جیسے پانی پانی ہوا ایک بھی لفظ کے بغیر امامہ نے سالار کو دیکھا سالار نے نظریں چرائیں سلائس کے کونے کترتا ہوا بے حد اطمینان سے رات کے اندھیرے میں بستر میں چھپ کر بہائے گئے ان آنسوں کی تفصیلات کسی کمنٹری کرنے والے کے انداز میں بغیر رکے بتاتا چلا جا رہا تھا جبریل روز روتا ہے اور اس کی آوازوں کی وجہ سے میں سو نہیں پاتا جب میں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ جاگ رہا ہے تو وہ جواب نہیں دیتا ایسے ذائقہ تھا جیسے وہ سو رہا ہے مگر مجھے ناشتے کی میز پر حمین کے انکشافات نے ایک عجیب سی خاموشی پیدا کر دی تھی اور ممی مجھے پتہ ہے یہ کیوں روتا ہے حمین کے آخری جملے نے امامہ اور سلار کے پیروں کے نیچے سے نئے سرے سے زمین کھینچی تھی لیکن میں یہ بتاؤں گا نہیں کیونکہ میں نے جبریل سے پرامس کیا ہے کہ میں کسی سے اس کو شیئر نہیں کروں گا میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا حمید نے اعلان کرنے والے انداز میں ایک ہی سانس میں انہیں چونکایا اور دہلایا سلار اور امامہ دونوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا رد عمل ظاہر کریں خاموش رہیں حمین کو کرے دیں جبریل سے پوچھیں کریں کیا اور جانیں کیا میں تو نہیں روتا حمین کے خاموش ہونے کے بعد ماں باپ کو دیکھتے ہوئے جبریل نے حلق میں پھنسی ہوئی آواز کے ساتھ جیسے اپنا پہلا دفاع کرنے کی کوشش کی اور حمین نے اس پہلی کوشش کو پہلی وار میں زمین میں بھونس دیا بھونس کر دیا او مائی گاڈ اب تم جھوٹ بھی بول رہے ہو تم حافظ قرآن ہو ہو کر جھوٹ بولتے سلائس کا آخری بچہ وہ ٹکڑا ہاتھ پکڑے سکندر نے اپنی آنکھوں کو مقدور پھیلا دیا پھیلایا پر کچھ اور پانی پڑا اس کا چہرہ کچھ اور سرخ ہوا ممی جھوٹ بولنا گناہ ہے نا حمین نے جیسے ماں سے تصدیق کرنے کی کوشش کی حمین خاموش ہو جاؤ اور ناشتہ کرو اس بار سلار نے مداخلت کی اور اسے کچھ سخت لہجے میں گھر کا اپنے آواز پال کرنے کے بعد صورتحال کو سنبھالنے اور جبریل کو اس سے نکالنے کی یہ اس کی پہلی کوشش تھی امامہ اپنی سر ہاتھوں کے ساتھ وہاں بیٹھی جبریل کو دیکھ رہی تھی اس لمحے اس نے دعا کی تھی کہ جبریل کو کچھ کچھ جانتا نہ ہو اس کے آنسوں کی وجہ وہ نہ ہو جو وہ سمجھ رہی ہے اور حمین اس نے حمین کو کیا بتایا تھا ناشتہ ختم کرنے تک سالار نے حمین کو دوبارہ اس کے احتجاج کے باوجود منہ کھولنے نہیں دیا تھا ان چاروں کو پورچ میں کھڑی گاڑی میں بٹھانے اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول بھیجنے کے بعد امامہ سلار کے پیچھے اندر آ گئی جبریل کو میری بیماری کے بارے میں پتا ہے سلار نے اندر آتے ہوئے مدھم آواز میں سے بتایا وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئی پاؤں اٹھانا بھی کبھی دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے یہ اس لمحے سے معلوم ہوا تھا کچھ حلق میں بھی اٹکا تھا پتہ نہیں وہ سانس تھا یا پھندا تو اس دن وہ اسے تسلیاں ہی دے رہا تھا اور اسے جو لگ رہا تھا کہ شاید جبریل کو کچھ پتہ لگ گیا ہے اور شاید جبریل کچھ پریشان بھی لگ رہا ہے وہ وہم نہیں تھا رات کو باہر بات ہوئی تھی میری اس سے سالار نے اسے پتا رہا تھا کب اس نے بمشکل آواز نکالی رات گئے تم سو رہی تھی میں لاؤنج پہ کسی کام سے گیا تھا وہ کمپیوٹر پر برین ٹیومر کے علاج کے بارے میں جاننے کے لیے میڈیکل ویب سائٹ کھولے بیٹھا تھا کئی ہفتوں سے ساری ساری رات یہی کرتا رہا ہے میں نے پوچھا نہیں اسے کس نے بتایا کب پتہ چلا لیکن مجھے لگتا ہے اسے شروع سے ہی پتہ ہے وہ اب دوبارہ اسی ڈیسک ٹاپ کو کھولے کرسی پر بیٹھا تھا جو پچھلی رات بھی کھولے بیٹھا رہا تھا مجھے شک ہے شاید اس نے حمین اور عنایہ کو بھی بتایا ہو وہ سلار کے اوپر میں کھڑی تھی سلار کمپیوٹر کی اسکرین پر ان ویب سائٹ کو بند کر رہا تھا اور ڈیلیٹ کر رہا تھا جو وہ رات کو نہیں کر سکا تھا امامہ کے حلق میں اٹکی چیز آنسوں کے گولے میں بدلی محمد جبریل سکندر کنویں سے زیادہ گہرا تھا وہ ماں باپ کے ساتھ ایک بار پھر ایک بے آواز تماشائی کی طرح ان کی زندگی کی تکلیف اور اذیت کو جھیل رہا تھا جیسے اس نے کئی سال پہلے اپنی پیدائش سے بھی پہلے امامہ کے وجود کے اندر جھیلی تھی جب وہ وسیم کی موت کے بعد اپنی زندگی کے اس وقت کے سب سے بہترین مرحلے سے گزر رہی تھی وہ بڑوں وہ بڑوں کا بوجھ تھا بڑوں کو ہی ڈھونڈنا چاہیے تھا اس کے کندھے اس سے نہیں جھکنے چاہیے تھے وہ دو بڑے اس وقت شرمسار تھے اس نے تم سے کیا کہا اس نے بلاخر ہمت کر کے سلار کے اوپر میں کھڑے ہو کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا بابا میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا مدھم آواز میں سلار کے جواب نے ایک نشتر کی طرح اسے کاٹا تھا بچپن کمال کی چیز ہے سلار ساری لفاظی تکلف لحاظ کا پردہ پھاڑ کر دل کی بات کو یوں کہتا ہے کہ دل نکال کر رکھ دیتا ہے اس نے تم سے وہ کہا جو میں نہیں کہہ سکی سلاڑ نے اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کی نرمی اور اس کے لفظوں کی گرمی کو جیسے ایک ہی وقت میں محسوس کیا تھا میں کچھ ہفتوں تک آپریشن کروا رہا ہوں دو ہفتوں میں یہاں سے واپس پاکستان جائیں گے تم لوگوں کو پاکستان چھوڑ کر پھر میں امریکہ جاؤں گا سرجری کے لیے اس نے ماما کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا نہ اس کے ہاتھ کندھے سے ہٹائے تھے نہ اسے تسلی دی تھی وہ اسے جبریل کی طرح سینے سے لپٹا کر وہ وعدہ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے جبریل سے کیا تھا وہ بچہ تھا وہ بچی نہیں تھی وہ بہل گیا تھا وہ بہل نہیں سکتی تھی مجھے تم تمہیں ایک کام سونپنا ہے ماما سلار نے بلا کر کمپیوٹر آف کرتے ہوئے ماما سے کہا کیا وہ رندی ہوئی آواز سے میں بولی ابھی نہیں بتاؤں گا آپریشن کے لیے جانے سے پہلے بتاؤں گا سالار مجھے کوئی کام مت دینا کچھ بھی وہ رو پڑی کوئی بڑا کام نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے وہ اب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا وہ اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے میں کوئی آسان کام بھی نہیں کرنا چاہتی اس سے سر جھٹک جھٹکتے ہوئے حد بے بسی سے کہا وہ ہنس پڑا عجیب تسلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولا اپنی آٹو بایوگراف آٹو بایوگرافی یعنی کہ خود نوش لکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے سوچتا تھا بڑھاپے میں پبلش کرواؤں گا وہ خاموش ہوا پھر بولنے لگا وہ نامکمل ہے ابھی میں بہت کوشش بھی کروں تب بھی اسے مکمل نہیں کر سکتا لیکن تمہارے پاس رکھوانا چاہتا ہوں یہ چاروں ابھی بہت چھوٹے ہیں مجھے نہیں پتا آپریشن کا نتیجہ کیا نکلے مجھے یہ بھی نہیں پتا آگے کیا ہونے والا لیکن پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے وہ لکھ چکا ہوں میں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ان چاروں کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھو ان جملوں میں عجیب رکھتی تھی اور اس سے مکمل کر کر یہ نہیں اور اس سے مکمل کر کے یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ ان کے بچوں کے ہوش سنبھالنے پر ان سے ان کے باپ کا تعارف ان کے باپ کے لفظوں میں ہی کروائے وہ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکا تھا کہ اسے آپریشن میں ہونے والی کسی پیچیدگی کے نتیجے میں ہونے والی دماغی بیماری کا بھی اندیشہ تھا اس نے جو نہیں کہا تھا امامہ نے وہ بھی سن لیا تھا وہ صرف سنا تھا وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ برا وقت تھا اور وہ برے وقت سے آنکھیں بند کر کے گزرنا چاہتی تھی کتنے چیپٹر ہیں اس کتاب کے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا سینتیس سال کی عمر میں پہلا چیپٹر لکھا تھا پھر ہر سال ایک چیپٹر لکھتا رہا ہر سال ایک لکھنا چاہتا تھا زندگی کے پہلے سال پھر اگلے پانچ پھر اس سے اگلے اب زندگی کے صرف چالیس سال ریکارڈ کر پایا ہوں وہ بات کرتے کرتے رکا چیپٹر گنوائے بغیر وہ عمر گنوانے بیٹھ گیا تھا چالیس کے بعد بھی تو زندگی ہے forty one forty two forty three وہ بات کرتے کرتے اٹکی رکی پھر حق لائی وہ جو ہے اسے میں ڈاکیومنٹ نہیں کرنا چاہتا تم کرنا چاہتی ہو تو کر لینا کیا وہ اجازت دے رہا تھا اسے جیسے کہہ رہا ہو کہ تم یاد رکھنا چاہتی ہو یہ عرصہ تو یاد رکھ لینا کہاں ہے کتاب وہ یہ سب نہیں پوچھنا چاہتی تھی پھر بھی پوچھتی جا رہی تھی اسی کمپیوٹر میں ہے وہ دوبارہ کمپیوٹر آن کرنے لگا اور ڈیسک ٹاپ پر پڑے ایک فولڈر کھول کر اس نے ماما کو دکھایا فولڈر کے اوپر ایک نام چمک رہا تھا تاش تاش ماما نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا نام ہے میری آٹو بایوگرافی کا وہ اب اسے دیکھے بغیر فولڈر کھولے اس فائلز اسے فائلز دکھا رہا تھا انگلش میں لکھی جانے والی آٹو بایوگرافی کا نام اردو میں رکھو گے اسٹڈی ٹیبل کے کونے سے ٹکی وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی میری زندگی کو اس لفظ سے زیادہ بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا کیا فرق پڑتا ہے تم لوگوں کے لیے لکھی ہے تم لوگ تو سمجھ سکتے ہو تاش کیا ہے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر مدم آواز میں بولتا ہوا صفات کو اسکرول ڈاؤن کر رہا تھا لفظ پھاگتے جا رہے تھے پھر غائب ہوتے جا رہے تھے بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی کے سال غائب ہوئے تھے پھر وہ آخری چیپٹر آخری صفحے پر جا کر رکا تھا آدھا صفحہ لکھا ہوا تھا آدھا صفحہ خالی تھا کنچاسا سے واپسی ان کی زندگی کا بہت خوشگوار ترین سفر ہوتا اگر اس سفر کے پیچھے سلار سکندر کی بیماری نہ کھڑی ہوتی وہ پانچ سال کے بعد اپنے ملک واپس آئے تھے لیکن اب آگے اندیشوں کے سوا فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کئی سالوں کے بعد امامہ پھر گھر سے بے گھر ہوئی تھی اپنی چھت سے یکدم وہ سلار کے والدین کے گھر آ بیٹھی تھی وہ بہت اچھے لوگ تھے پیار کرنے والے احسان نہ جتانے والے پر احسان تو تھا ان کا سے پاکستان آنے سے پہلے اس نے ایک دن چاروں بچوں کو بٹھا کر سمجھایا تھا ہم اب جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارا گھر نہیں ہے وہاں ہم گیسٹ ہیں اور جتنی دیر بھی ہمیں وہاں رہنا ہے اچھے مہمانوں کی طرح رہنا ہے اور اچھے مہمان کیا کرتے ہیں اس نے اپنے بچوں کے سامنے بے گھری کو نیا ملبوس دے کر پیش کرتے ہوئے کہا اچھے گیسٹ ڈھیر ساری چیزیں لاتے ہیں مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی کام نہیں کرتے ریسٹ کرتے ہیں حمین نے حسب عادت اور حسب توقع سب پر سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر اپنے جواب پیش کرتے ہوئے ماما کو ایک ہی وار میں لاجواب کر دیا اسے ہنسی آ گئی ماں کو ہنستے دیکھ کر حمین بے حد جذباتی ہو گیا میں جیت گیا اس نے ہوا میں مکے لہراتے ہوئے جیسے صحیح جواب پوچھ لینے کا اعلان کیا کیا اس نے ٹھیک کہا ہے انایا کو جیسے یقین نہیں آیا نو امامہ نے کہا ہمین کے چہرے پر بے یقینی چل گئی اچھے مہمان کسی کو تنگ نہیں کرتے کسی سے فرمائش نہیں کرتے کسی چیز میں نقص نہیں نکالتے وہ ہر کام میزبان سے اجازت لے کر کرتے ہیں وہ اپنے کاموں کا بوجھ میزبان پر نہیں ڈالتے امامہ نے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا او مائی گاڈ ممی میں اچھا گیسٹ نہیں ہونا چاہتا میں بس گیسٹ بننا چاہتا ہوں حمیم نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا ہم دادا دادی کے گھر جا رہے ہیں اور ہمیں وہاں ویسے رہنا ہے جس سے وہ کمفرٹیبل ہوں انہیں شکایت کی تکلیف نہ ہو امامہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اوکے نایا رئیسہ اور جبریل نے بیک وقت ماں کو اطمینان دلایا اور ہم اپنے گھر میں کب جائیں گے حمید نے ماں کو اپنے آپ کو نظر انداز کرنے پر بلاخر پوچھا جلدی جائیں گے اس نے نظریں ملائے بغیر حمید کو جواب دیا وہ مطمئن نہیں ہوا جلدی کب وہ بے صبرہ تھا بہت جلدی اور ہمارا گھر ہے کہاں حمید نے پچھلے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے سوال بدلا اور امامہ کو جیسے چھپ لگ گئی سوال ٹھیک تھا جواب نہیں تھا ہم نیا گھر خریدیں گے عنایا نے جیسے اس کی چھپ کا دفاع کیا کہاں حمین کو مکمل جواب چاہیے تھا جہاں بابا ہوں گے جبریل نے اس بار اسے مکمل جواب دینے کی کوشش کی اور بابا کہاں ہوں گے حمین نے ایک اور منطقی سوال کیا جو امامہ کو چھپا تھا ابھی ہم پاکستان جا رہے ہیں یا پھر بابا جہاں جائیں گے وہاں ہم لوگ بھی چلے جائیں گے جبریل نے ماں کی آنکھوں میں امٹنے والی نمی کو بھانپا اور جیسے دیوار بننے کی کوشش کی واو یہ تو بہت اچھا ہے حمین بالآخر مطمئن ہوا میں بابا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس نے جیسے اعلان کر کے ماں کو اپنی ترجیح بتائی اے ماما ان چاروں سے کوئی مزید کچھ نہیں کہہ سکی یہ سمجھانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور خاص طور سے اس چیز کو سمجھانا جو خود سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس نے ان چاروں کو سونے کے لیے جانے کا کہہ دیا اور خود ان کے کمرے سے نکل آئی ممی حمین ان کے پیچھے لاؤنچ میں نکل آیا تھا امامہ نے اسے پلٹ کر دیکھا وہ جیسے کسی سوچ میں تھا یس اس جواب دیا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن میں کنفیوزڈ ہوں اس نے ماں سے کہا کیوں اس وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی کیوں کہ میں اپنا وعدہ نہیں توڑنا چاہتا اس نے اپنی الجھن کی وجہ بتائی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا سیکرٹ جانتا ہوں امامہ کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا میں جانتا ہوں آپ اپسٹ ہیں وہ کہہ رہا تھا وہ جیسے کچھ اور زمین پہ زمین میں گھڑی وہ اب اس کے اور قریب آ گیا تھا چھ سال کی عمر میں بھی اس کی کمر سے اوپر قد کے ساتھ پلیز آپ اپسٹ نہ ہوں I don't like it when you cry اس سے چمٹا وہ اب اس سے کہہ رہا تھا وہ بدھ کی طرح کھڑی تھی پہلے جبریل اور اب حمین اس کی ہر اولاد کو اس کے ساتھ اس تکلیف سے گزرنا تھا کیا تم کیا جانتے ہو وہ اتنا چھوٹا سا جملہ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی وہ صرف اسے تھپکنے لگی دادا ٹھیک ہو جائیں گے وہ اب اسے تسلی دینے لگا امامہ کو لگا جیسے اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے وہ شاید بابا کہہ رہا تھا میں نے دادا سے پوچھا اس نے ایک بار پھر امامہ سے کہا اس بار وہ مزید الجھی کس سے کیا پوچھا دادا سے پوچھا تھا انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہو جائیں گے امامہ مزید الجھے دادا کو کیا ہوا وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی دادا کو برین ٹیومر نہیں ہوا دادا کو الزائمر ہے لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گے امامہ کا دماغ پھک سے اڑا تھا سالار کو کچھ مت بتانا پاکستان پہنچنے کے بعد جو پہلا کام تھا وہ امامہ نے یہی کیا تھا اسے سکندر عثمان سے اس انکشاف کے بارے میں پوچھا تھا جو سکندر عثمان نے حمین کے برین ٹیومر کے حوالے سے سوالوں کے جواب میں کیا تھا اور انہوں نے جواباً اسے بتایا تھا کہ ایک مہینہ پہلے روٹین کے ایک میڈیکل چیک اپ میں ان کی اس بیماری کی تشخیص کی گئی تھی جو اب ابھی ابتدائی سٹیج پر تھی لیکن انہیں سب سے پہلی پریشانی یہی تھی کہ کئی امام نے سالار سے اس بات کا ذکر نہ کر دیا ہو اور جب اس نے بتایا کہ اس نے سالار سے بھی ذکر نہیں کیا تو انہوں نے پہلی بات اس سے یہی کہی تھی میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا اس کو آپریشن ہونے والا ہے اور میں ابھی میں اپنی بیماری کے حوالے سے اسے اور ٹینس کروں وہ اب بھی اپنے سے زیادہ سلار کے بارے میں فکر مند تھے پاپا میں نہیں بتاؤں گی اسے میں بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ پریشان ہو امامہ نے انہیں تسلی دی آپ جانتے ہیں آپ سے بہت اٹیچڈ ہے وہ اپنی بیماری بھول جائے گا وہ جانتا ہوں انہوں نے ایک رنجیتہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اس عمر میں اپنی بیماری کی فکر نہیں ہے مجھے میں نے زندگی گزار لی ہے اپنی اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گزاری ہے اس کو صحت مند رہنا چاہیے انہوں نے آخری جملہ عجیب حسرت سے کہا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی بیماری بھی خود لے لیتا اپنی زندگی کے جتنے بھی سال باقی ہیں وہ اسے دے دیتا امامہ نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا آپ بس اس کے لیے دعا کریں پاپا ماں باپ کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے دعا کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے مجھے میں سوچتا تھا اس نے مجھے نومبری اور جوانی میں بہت ستایا تھا لیکن جو میرے بڑھاپے میں ستا رہا یہ وہ بات مکمل نہیں کر سکے رو دیے ایک کام کریں گے پاپا امامہ نے ان کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا کیا اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھولتے ہوئے ان کی ہتھیلی پر وہ انگوٹھی رکھ دی اسے بیچتے وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے کیوں انہوں نے بمشکل کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کتنے جتنے مل سکیں امامہ انہوں نے کچھ کہنا چاہا امامہ نے روک دیا انکار مت کریں یہ کام میں آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کروا سکتی وہ نم آنکھوں کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھتے رہے اپنے آپریشن سے دو ہفتے پہلے نیو یارک میں سلار سکندر اور سمر انویسٹمنٹ فنڈ کے بورڈ آف گورنر نے پہلا گلوبل اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ کے قیام کا اعلان کر دیا تھا پانچ ارب روپے کے سرمائے سے قائم کیا گیا سمر انویسٹمنٹ فنڈ وہ پہلی اینٹ تھی اس مالیاتی نظام کی جو سالار سکندر اور اس کے پانچ ساتھی اگلے بیس سالوں میں دنیا کی بڑی بڑی فائنینشیل مارکیٹوں میں سود پر مبنی نظام کے سامنے لے کر آنا چاہتے تھے پانچ ارب روپیہ اس ابتدائی ٹارگٹ سے بہت کم رقم تھی جس کے ساتھ وہ اس فنڈ کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے اگر سلار سکندر کی بیماری کا انکشاف میڈیا کے ذریعے اتنے زور اور شور سے نہ کیا جاتا تو کہ تو کہ بورڈ آف گورنر کے چھ ممبرز ان فنڈز کا آغاز ایک ارب ڈالر کے سرمایہ سے دنیا کے پچاس ممالک میں بیک وقت کرتے اور وہ ٹارگٹ مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا اور ان کے پاس پانچ سال تھے اسے اصل کرنے اور بنیادی انفراسٹرکچر کھڑا انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے لیکن سلار سکندر کی بیماری نے جیسے پہلے قدم پر ہی ان کی کمر توڑ دی تھی اس کے باوجود بورڈ آف گورنر نہیں ٹوٹا تھا وہ اکٹھے رہے تھے جڑے رہے تھے کیونکہ ان چھ میں سے کوئی شخص بھی یہ کام کاروبار کے طور پر نہیں کر رہا تھا وہ ایک اندھی کھائی میں کودنے کے مجاہدانہ جذبے سے کر رہے تھے لیٹ تھرٹیز میں اس پروجیکٹ سے منسلک چھ کے چھ افراد ایک دوسرے کو ذاتی طور پر اچھی طرح جانتے تھے ایک دوسرے کی نیت بھی ایک دوسرے کی حیثیت بھی اور ایک دوسرے کی شہرت بھی سلار سکندر عام کلیم موسا سکا سلار سکندر عامل کلیم موسا بن رافے ابو ذر سلیم اور علی اکمل اور راکن مسعود پر مشتمل ایس آئی ایف کا board board of of governor governor دنیا کے بہترین میں گردانا جا سکتا تھا وہ چھ افراد اپنی اپنی فیلڈ کا پاور ہاؤس تھے وہ چھ مختلف شعبوں کی مہارت صلاحیت اور تجربے کو ایس آئی ایف کے پلیٹ فارم پر لے آئے تھے اور ارلی فورٹیز میں ہونے کے باوجود پندرہ سے بیس سال کے تجربے ساک اور اپنی کامیابیوں کے ساتھ اور دنیا کی کامیابیوں کے ساتھ اور دنیا کے عمر ترین اور قابل ترین بورڈ آف گورنرس میں سے ایک تھے ایک تھا عامل کلیم ایک امریکن مسلم تھا جس کی ماں ملیشین اور باپ ایک عرب تھا لیکن وہ دونوں امریکہ میں ہی پیدا اور پلے بڑے تھے عامل کلیم ایک فائنانس کنسلٹن کنسلٹ فرم کا مالک تھا اور امریکہ کے ڈیڑھ سو سے زیادہ فائنینشیل اداروں کے لیے اچھا کنسلٹینسی کر رہا تھا وہ دنیا کے دس بہترین انویسٹمنٹ گروز میں تیسرے نمبر پر برا جمان تھا اور فوربس کی اس لسٹ میں شامل تھا جس میں اس نے اگلے دس سالوں کے ممکنہ ارب پتی پروفیشنلز کے نام دیے تھے عامل کلیم بورڈ آف گورنر کا سب سے زیادہ مذہبی اور بامل مسلمان تھا یہ اعزاز اسے بورڈ کے بقیہ پانچ ممبر نے اجتماعی طور پر اس کی دینی معلومات اور عملی کردار کو دیکھتے ہوئے بخشا تھا جس پر عامل کلیم مطمئن تھا لیکن خوش نہیں تھا سلار اسے ییل کے دنوں سے جانتا تھا وہ اور عامل ان وہ اور عامل شروع سے دوست نہیں تھے لیکن ان کے خاندانوں کے آپس میں قریبی تعلقات تھے اس کی طرح راکن بھی فائنانس میں ڈاکٹریٹ تھا اور سود سے پاک نظام کا سب سے بڑا پرعزم اور قومی و عملی سپورٹر بھی چھ افراد پر مشتمل وہ گروپ پانچ ارب روپے کا وہ سرمایہ صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور انہیں یقین تھا وہ اگر ستر ملکوں میں پانچ ارب روپے کے اس سرمایہ کو سرمایہ کاری کرنے والے کے لیے منافع بخش بنا سکتے تو اگلے تین سالوں میں پچاس ملک اور ایک ارب ڈالر کا ٹارگٹ ناممکنات میں سے نہیں تھا ایس آئی ایف کے پہلے فیس میں ان پروجیکٹس کی تعداد محدود تھی جس پر انہیں کام کرنا تھا مگر دوسرے اور تیسرے فیس میں وہ اپنے مالیاتی منصوبوں کو نہ صرف ان سترہ ممالک میں بلکہ اگلے دس سال میں ستر ممالک میں لے جانا چاہتے تھے جہاں وہ ایک کم آمدنی والے شخص کو بھی مالیاتی سروسز فراہم کر سکیں ایس آئی ایف چند بے حد بنیادی اور آسان اصولوں پر قائم کیا گیا تھا وہ اپنے فنڈ کا بڑا حصہ ان نئے انویسٹمنٹ نظریات پر لگانا چاہتے تھے جو افراد اور چھوٹے اداروں کی طرف سے پیش کیے جاتے اور جن میں ایس آئی ایف کو اگلے کسی بڑے منصوبے کے بہتر امکانات نظر آتے تھے لیکن ایس آئی ایف ایک لینڈر کے طور پر آنے کے بجائے ایک پارٹنر کے طور پر ایسے ہر منصوبے پر کام کرتا ایک خاص مدت تک نفع اور نقصان میں برابری کی شراکت میں اور اس مدت کا تعین اس آئیڈیا پر لگنے والے سرمایہ کی مالیت پر منحصر تھا کھوجو پرکھو سکھاؤ استعمال کرو منافع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیومن رائٹس پر انویسٹمنٹ کے لیے یہ ایس آئی ایف کی فلاسفی تھی ایس آئی ایف پچھلے پانچ سالوں میں پہلے ہی اپنے بنیادی انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے بنیادی ہوم ورک کر چکا تھا بیک اپ سپورٹ کے لیے کچھ ایسی انویسٹمنٹ بھی کر چکا تھا جو سود سے منسلک نہیں تھیں یہ ترغیب دینے کے لیے چھ افراد کا وہ گروپ اپنی اپنی فیلڈ کی مہارت اس کمپنی میں لا کر بیٹھے تھے اور وہ اس مہارت کو سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے استعمال بھی کر رہے تھے لیکن نفع اور نقصان کی شراکت کے اصول پر کھڑے اس نظام پر کون صرف ان مہارت پر اعتماد کرتے ہوئے آتا یہ بڑا چیلنج تھا لیکن اس سے بھی بڑا چیلنج تھا کہ وہ اپنے پاس آنے والے پچھلے پانچ ارب کے سرمایے کو ان کو ان سٹیک ہولڈر کے لیے منافع بخش بنا سکتے جنہوں نے ان ان کے ساتھ کی ساکھ اور مہارت پر اعتبار کیا تھا وہ ایک بڑے کام کی طرف ایک بے حد چھوٹا قدم تھا اتنا چھوٹا قدم کہ بڑے مالیاتی اداروں نے اس کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں تھا فائنینشیل میڈیا نے اس پر پروگرامز کیے تھے خبریں لگائی تھیں دلچسپی دکھائی تھی لیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھا تھا دنیا میں کوئی بینک ادارہ فنڈ ایسا نہیں تھا جو مکمل طور پر سود سے پاک سسٹم پر کھڑا ہو پاتا اور کھڑا تھا پانچ افراد کے گروپ میں اور اور کھڑا کھڑا ہو پاتا تھا پانچ افراد کے گروپ میں تھے جن کا ہر چیز میں مقولہ رہتا تھا سالار سب سے بہترین جی پی کے ساتھ ٹاپ کرنے کے باوجود جن چند سبجیکٹس میں کسی نے سے پیچھے رہا تھا وہ عامل کلیم ہی تھا موسیٰ بن رافے مسقط اور امان کے دو شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے ملک میں اقتدار پر بڑا جمان خاندان سے اختلافات کی بنیاد پر اپنے والدین کے زمانے سے امریکہ میں ہی تھا اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی اور اس کی پیدائش کے کچھ عرصہ کے بعد اس کے والدین مستقل طور پر امریکہ منتقل ہو گئے تھے چھبیس سال کی عمر میں اپنے باپ کی حادثاتی موت کے بعد موسا کو وہ شپنگ کمپنی ورثے میں ملی جو اس کے باپ کی ملکیت تھی اور ایک اس درجہ کی شپنگ کمپنی کو موسا اگلے پندرہ سالوں میں ایک چھوٹی ایک چوٹی کی شپنگ لائن بنا چکا تھا اس کی کمپنی اب کنٹینر عالمی شپنگ میں سب سے تیز رفتار اور بہترین کمپنی مانی جاتی تھی سلار اور وہ کولمبیا میں آپس میں ملے تھے اور پھر ان کا رابطہ ہمیشہ رہا سلار سکندر سٹی بینک میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی کے بہت سے اثاثوں کو ایک انویسٹمنٹ بینکر کے طور پر دیکھتا رہا تھا ابو ذر سلیم ایک امریکن افریقی تھا اور ایک بہت بڑی فارماکیوٹیکل فارماسیوٹیکل کمپنی کا مالک تھا وہ افریقہ میں فارماسیوٹیکل کنگ مانا جاتا تھا کیونکہ امریکہ بیسڈ اس کی کمپنی افریقہ کے مختلف ممالک میں فارماسیوٹیکل سپلائیز میں پہلے نمبر پر تھی سلار کے بعد وہ بورڈ آف گورنرز کا دوسرا ممبر تھا جو افریقہ سے اتنا گہرا تعلق اور مسلسل آنے جانے کی وجہ سے بہت ساری افریقی زبانوں میں گفتگو کر سکتا تھا بورڈ کے گورنر اسے ابو ذر سلیم نہیں کہتے تھے حاتم تائی کہتے تھے وہ بلا شبہ اس بورڈ کا سب سے فراغ فراخل ممبر تھا اس کی کمپنی اپنے سالانہ خالص منافع کا چوتھا حصہ افریقہ کے مختلف ممالک کے خیراتی اداروں میں صرف کر رہی تھی سلار اور ابو نہ صرف یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے رہے تھے بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ایک انٹرنشپ بھی اکٹھے کی تھی علی اکمل ایک ہندوستانی نثرات ایک خاندانی نصرات امریکن تھا جو ٹیلی کمیونیکیشنز کی ایک کمپنی چلا رہا تھا ٹیلی کام سیکٹر میں اس کی کمپنی امریکہ میں پچھلے دس سالوں میں سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیز میں شمار ہوتی تھی سب سے تیز رفتاری سب سے تیز رفتار ترقی کا تاج بھی اس کمپنی کے سر پر تھا علی اکمل خود ایک ٹیلی کام انجینئر تھا اور وہ اور سلار ایک دوسرے سے یل کے دنوں میں وہاں ہونے والی کچھ مباحثوں کے ذریعے متعارف ہوئے تھے اور پھر یہ تعارف دوستی میں تبدیل ہو گیا تھا راکن مسعود ایک پاکستانی امریکن تھا اور ایک مینجمنٹ کمپنی چلا رہا تھا گلف کے شاہی خاندانوں کا ایک بڑا حصہ راکن کے کلائنٹل میں شامل تھا اور اب اس کلائنٹل میں یورپ کے بہت سے رامی گرامی خاندان اور ہالی ووڈ کی بہت سی امیر شخصیات بھی شامل تھی راکن کو سلار پاکستان سے ہی جانتا تھا اگرچہ پاکستان سے ہی جانتا تھا اگرچہ وہ اگرچہ مالیاتی نظام کے ہاتھوں سامنے چونٹیوں کی حیثیت میں کھڑا تھا ایس آئی ایف کیا کر سکتا تھا اور کیا بدل سکتا تھا ایک کامیابی مالیاتی ادارہ ہو سکتا تھا ایک قابل ایک قابل ایک قابل عمل مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو ٹکر دینے کے لیے اس کو فائنینشیل وائبلٹی دکھانی تھی جو ابھی کسی کو نظر نہیں آئی تھی صرف ان چھ دماغوں کے علاوہ جو اس کے پیچھے تھے ایس آئی ایف کے قیام کا اعلان اپنے کندھوں پر لدے ایک بہت بھاری بوجھ کو ہٹا دینے جیسا تھا کم از کم سالار کو ایسے ہی محسوس ہوا تھا اسے اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی جتنی اس صورت میں ملتی وہ اسے اس سے زیادہ بڑے لیول پر لانچ کرتے لیکن ایسا بھی نہیں تھا جو انہوں انہیں مایوس کر دیتا وہ دنیا کی بڑی بڑی فائنینشیل مارکیٹوں میں جہاں بہترین مالیاتی ادارے پہلے ہی موجود تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے اور انہیں پتا تھا مقابلہ آسان نہیں تھا امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران اس نے ایس آئی ایف کے درجنوں سیمینارز اور میٹنگز اٹینڈ کی تھیں اور کچھ یہی حال بورڈ آف گورنر کے دوسرے ممبرس کا تھا ایک ہفتے کے بعد اسے پاکستان جا کر اپنے بچوں سے ملنا تھا پھر واپس آ کر دوبارہ امریکہ میں سرجری کروانی تھی اس کا شیڈیول اپوائنٹمنٹس سے بھرا ہوا تھا ایک ہفتہ کے اختتام تک وہ ایس آئی ایف کے ان سرمایہ کاروں میں سے کچھ کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے تو سلار کی بیماری کی خبر کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے یہ ایک بڑی کامیابی تھی بارش کا وہ پہلا قطرہ جس کا انہیں انتظار تھا سالار ایس آئی ایف کے قیام کے لیے سرمایہ کار اور سرمایہ تو لانے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن وہ ذاتی طور پر خود اس میں بورڈ آف گورنر کے دوسرے ممبرز کی طرح کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکا تھا کچھ اثاثے جو اس کے پاس تھے انہیں بیچ کر بھی اس کا حصہ کروڑ سے نہیں بڑھ سکا تھا وہ اسٹیج پر اپنی فیملی کے کسی فرد سے قرض لینا نہیں چاہتا تھا وہ اس اسٹیج پر اپنی فیملی کے کسی فرد سے قرض لینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی ناگہانی صورتحال میں امام اور اپنے بچوں کے لیے اگر لمبے چوڑے اثاثے نہیں چھوڑ سکتا تھا تو کوئی واجبات بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مگر اس فنڈ کی انویسٹمنٹ کے ایک دن بعد سکندر عثمان نے اسے امریکہ فون کیا تھا میں پانچ کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں ایس آئی ایف میں انہوں نے ابتدائی گپ شپ کے بعد اس سے کہا آپ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں گے وہ چونکا باپ کو غریب سمجھتے ہو تم وہ خفا ہوئے سلار ہنس پڑا اپنے سے زیادہ نہیں تم سے مقابلہ نہیں ہے میرا سکندر عثمان نے بے نیازی سے کہا تھا تمہیں میرے برابر آنے کے لیے دس بیس سال لگیں گے شاید نہ لگیں چلو دیکھیں گے ابھی تو مجھے بتاؤ یہاں پاکستان میں لوکل آف اور کیا طریقہ کار ہے انہوں نے بات بدلی تھی آپ نے اب کیا بیچا ہے سالار نے انہیں بات بدلنے نہیں دی براہ راست سوال کیا فیکٹری وہ سکتے میں رہ گیا اس عمر میں میں نہیں سنبھال سکتا تھا اب کامران سے بات کی وہ اور اس کا ایک دوست لینے پر تیار ہو گئے مجھے ویسے بھی فیکٹری میں سے سب کا حصہ دینا تھا وہ اس طرح اطمینان سے بات کر رہے تھے جیسے یہ ایک معمولی بات تھی آپ کام کرتے تھے پاپا آپ نے چلتا ہوا بزنس کیوں ختم کر دیا کیا کریں گے اب آپ وہ بے حد ناخوش ہوا تھا کر لوں گا کچھ نہ کچھ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور نہیں بھی کروں گا تو بھی کیا ہے تم باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے کیا باپ ساری عمر اٹھاتا رہا تھا اٹھاتا رہا ہے تو اسے ڈانٹ رہے تھے آپ نے میرے لیے کیا ہے یہ سب سلا رنجیدہ تھا ہاں اس بار سکندر عثمان نے بات کو گھمائے پھرائے بغیر کہا پاپا مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا آپ کو مشورہ کرنا چاہیے تھا تم زندگی میں کون سا کام میرے مشورے سے کرتے رہے ہو ہمیشہ صرف اطلاع دیتے ہو وہ بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کر رہے تھے وہ محفوظ نہیں ہوا اس کا دل عجیب طرح سے بوجھل ہوا تھا کیا ہوا سکندر عثمان نے جیسے اس کی خاموشی کو کرے تھا آپ اس پر اتنے احسان کیوں کرتے ہیں کب تک کرتے رہیں گے وہ کہے بغیر نہ رہ سکا جب تک میں زندہ ہوں سکندر عثمان اس کی زندگی کی بات نہیں کر سکے تھے آپ مجھ سے زیادہ جئیں گے وقت کا کس کو پتہ ہوتا ہے سکندر عثمان کا لہجہ پہلی بار سلار کو عجیب لگا تھا وہ زیادہ غور نہیں کر سکا سکندر عثمان نے بات بدل دی تھی جبریل تم ان سب کا خیال رکھ لو گے نے شاید کوئی دسویں بار اس سے پوچھا تھا جی ممی میں رکھ لوں گا یو ڈونٹ وری آپ پریشان نہ ہوں اور اس نے ماں کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرواتے ہوئے دسویں بار ماں کو ایک ہی جواب دیا وہ سلار کی سرجری کے وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور سلار کی حد منع کرنے کے باوجود وہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار نہیں ہوئی تھی اس وقت تمہیں میری ضرورت اس وقت تمہیں میری زیادہ ضرورت ہے وہ سلار کی سرجری کے وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور سلار کے بے حد منع کرنے کے باوجود وہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار نہیں ہوئی تھی اس وقت تمہیں میری زیادہ ضرورت ہے بچے اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیر ہفتہ نہ گزار سکیں اس نے سالار سے کہا تھا اور اب جب اس کی سیٹ کنفرم ہو گئی تھی تو اسے بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی وہ پہلی بار ان کو اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھی اتنی لمبی مدد کے لیے دادی بھی پاس ہوں گی تمہارے ان کا بھی خیال رکھنا ہے تم نے جی رکھوں گا اور ہوم ورک کا بھی ابھی تم سب لوگوں کے اسکولس نئے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں چھوٹے بہن بھائی گھبرائیں گے تو تم سمجھانا جی میں اور تمہارے پاپا روز بات کریں گے تم لوگوں سے آپ واپس کب آئیں گے جبریل نے اتنی دیر میں پہلی بار ماں سے کہا تھا آپ واپس کب آئیں گے جبریل نے اتنی دیر میں پہلی بار ماں سے پوچھا ایک مہینے تک شاید تھوڑا زیادہ وقت لگے گا سرجری ہو جائے تب تک پتہ چل جائے گا اس نے متفکرانہ انداز میں سوچتے ہوئے کہا زیادہ سے زیادہ بھی رکھیں گے تو دوسرے دن تک رکھیں گے اگر کوئی کمپلیکیشن نہ ہوئی ورنہ دوسرے دن پاپا گھر آ جائیں گے امامہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا تمہیں کیسے پتا آئی ریڈ اباؤٹ اٹ میں نے اس کے متعلق پڑھا ہے اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا کیوں انفارمیشن کے لیے جبریل نے سادگی سے کہا وہ کچھ تیرے دیکھتی رہی پھر اسے نظر ہٹا لی اور اپنے ہینڈ بیگ میں سے کچھ تلاش کرنے لگی ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبریل کا چہرہ دیکھ جبریل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس کی نظر مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھی امامہ نے ایک لہجہ سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا کیا ہوا اس نے جبریل سے پوچھا اس نے جواباً امامہ کی کن پٹی کے قریب نظر آنے والے ایک سفید بال کو اپنی انگلیوں سے پکڑتے ہوئے کہا آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں وہ ساخت اسے دیکھتی رہی اس کا سفید وہ اس کا سفید بال چھوتے ہوئے جیسے بہت متفکر تھا امامس اس کا چہرہ دیکھتی رہی پلکے جبکائے بغیر اس کی پیدائش سے پہلے کا سارا وقت امامہ کی زندگی کا بدترین وقت تھا یا کم از کم اس کی زندگی اس وقت تک اس کی زندگی کا بدترین یا کم از کم اس وقت تک کی زندگی کا بدترین وقت تھا امریکہ واپس جانے کے بعد اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش میں وہ قرآن پاک بہت پڑھتی تھی سلار جب بھی تلاوت کر رہا ہوتا وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی وہ کتاب جیسے کسی اسپنج کی طرح اس کا درد جذب کر لیتی تھی اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی جو سلار کی تلاوت سن رہی ہوتی تھی اس کے اندر متحرک وہ وجود بھی اس پورے عرصے میں ساتھ رہتا تھا یوں ہی جیسے وہ بھی اپنے باپ کی آواز پر کان لگائے بیٹھا ہو جیسے وہ بھی تلاوت کو پہچاننے لگا ہو جو آواز اس کی ماں کے لیے راحت کا باعث بنتی تھی وہ اس کے لیے بھی سکون کا منبع تھی اور جب وہ رو رہی ہوتی تو اس کے اندر پرورش پاتا وجود بھی بے حد بے چینی سے گردش میں رہتا یوں جیسے وہ ماں کے آنکھوں سے بے چین ہوتا ہو اس کی تکلیف اور غم کو سمجھ پا رہا ہو وہ دس سال بعد بھی ویسا ہی تھا اپنی ماں کے سیاہ بالوں میں سفید بال دیکھ کر فکر مند تھا امامہ نے اس کے ہاتھ میں اپنا بال چھڑا کر اس کا ماتھا چوما اب گرے ہیئر کے بارے میں پڑھنا مت شروع کر دینا امامہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا وہ جھمپا پھر مدم آواز میں بولا میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں stress stress un unhealthy diet main reasons ہیں وہ حمین نہیں جبریل تھا سوال سے پہلے جواب ڈھونڈنے والا وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی ایک وقت وہ تھا جب اس کا کوئی نہیں رہا تھا ایک وقت یہ تھا جب اس کی اولاد اس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہو رہی تھی وہ اس کی زندگی کے حاصل و محصول کا سب سے بہترین منافع بخش حصہ تھا ساڑھے تین کروڑ کا وہ چیک دیکھ کر کچھ دیر کے لیے وہ ہل نہیں سکا تھا وہ لفافہ امامہ نے کچھ دیر پہلے اسے دیا تھا اور وہ اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا تھا اس میں کیا ہے سوال کا جواب ملنے سے پہلے اس کے نام کا ٹیگ نام کا, کا اس اس نے نام کاٹا گیا وہ چیک اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا سلار نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا وہ چائے کے دو کپ سینٹری ٹیبل پر رکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھی ان سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی کچھ کہے بغیر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا میں چاہتی ہوں تم یہ رقم لے لو اپنے پاس رکھو یا ایس آئی ایف میں انویسٹ کر دو سلار کے پاس بیٹھنے پر اس نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا تم نے وہ انگوٹھی بیچ دی سلار نے بے ساختہ پوچھا وہ ایک لمحہ کے لیے بول نہیں سکی پھر مدھم آواز میں سر جھکا کر بولی میری تھی بیچ سکتی تھی بیچنے کے لیے تمہیں نہیں دی تھی وہ خفا تھا یہ شاید رنجیدہ تم چیزوں کی قدر نہیں کرتی وہ کہے بغیر نہ رہ سکا چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے ماما نے سر ہلایا ٹھیک کہتے ہو میں چیزوں کی قدر نہیں کرتی انسانوں کی کرتی ہوں انسانوں کی بھی نہیں کرتی سلار خفا تھا صرف تمہاری نہیں صرف تمہاری نہیں کی شاید اس لیے سزا ملی نمی آنکھوں میں آئی تھی آواز کے ساتھ ہاتھ بھی کپ کپایا خاموشی آئی اور رکی پھر ٹوٹی تم بیوقوف ہو وہ اب خفا نہیں تھا اس نے وہ چیک لفافے میں ڈال کر اسی طرح میز پر رکھ دیا تھا تھی امامہ نے کہا مند اب بھی ہو سلار نے سرار کیا مندی کا کرنا کیا ہے میں نے اب اس نے جواباً پوچھا یہ رقم اب اپنے پاس رکھو بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی تمہیں اس کا سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے کہا تھا میرے پاس ہے کافی رقم اکاؤنٹ خالی تو نہیں ہے بس میں چاہتی تھی کہ میں ایس آئی ایف میں کانٹریبیوٹ کرو وہ کہہ رہی تھی زیور بیچ کر کنٹریبیوٹ نہیں کروانا چاہتا تھا میں تم سے تم صرف دعا کروا کرو اس کے لیے زیور سے صرف پیسہ مل سکتا ہے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا بات پوری پہنچائی تھی سالار نے چائے کا مگ اٹھا لیا میں ویسے بھی زیور نہیں پہنتی سالوں سے لاکر میں پڑا ہے سوچ رہی تھی وہ بھی سالار نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی بے حد سختی سے اس سے کہا تم اس زیور کو کچھ نہیں کرو گی وہ بچوں کے لیے رکھ رکھا رہنے دو میں کچھ نہیں لوں گا اب تم سے وہ خاموش ہو گئی چائے کے دو گھونٹ لینے کے بعد سلار نے مگ رکھ دیا اور اس کی طرف مڑ کر جیسے کچھ بے بسی سے کہا کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ کچھ کہے بغیر اس کے بازو پر ماتھا ٹھکائے ہوئے اس نے ہاتھ کے گرد اس کے گرد لپیٹ لیا وہ پہلا موقع تھا جب وہ پہلا موقع تھا جب سالار کو احساس ہوا کہ اس کے آپریشن کی تاریخ جون جون قریب آ رہی تھی وہ اس سے زیادہ حواس باختہ ہو رہی تھی حواس باختہ شاید ایک بہت چھوٹا لفظ تھا امامہ کی پریشانی اضطراب اندیشے اور واہموں کو بیان کرنے کے لیے وہ بھی پریشان تھا لیکن امامہ کی حواس باختگی نے جیسے اسے اپنی اسے اپنی پریشانی بھلا دی تھی تم میرے پاس تم میرے ساتھ مت جاؤ امامہ یہیں رہو بچوں کے پاس سلار نے ایک بار پھر اس سے کہا وہ اس کے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سلار کی خواہش تھی وہ نہ جائے اس کی ضد کے آگے اس نے ہتھیار تو ڈال دیے تھے لیکن اب اسے اس طرح پریشان دیکھ کر اسے خیال آ رہا تھا کہ اسے وہاں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ وہاں کسی بری اور غیر متوقع صورتحال کا سامنا کیسے کرے گی بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں ان کو اکیلا چھوڑ کر تم میرے ساتھ کیسے رہو گی وہ پریشان ہو جائیں گے وہ اسے اب ایک نیا عذر دے رہا تھا نہیں ہوں گے میں نے انہیں سمجھا دیا ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی وہاں فرقان ہوگا میرے ساتھ پاپا ہوں گے تمہیں یہاں رہنا چاہیے بچوں کے پاس سالار نے دوبارہ اصرار کیا تمہیں میری ضرورت نہیں ہے وہ خفا ہوئی ہمیشہ سالار نے اس کا سر ہونٹوں سے چھوا ہمیشہ اس کے کندھے سے لگے زندگی میں پہلی بار امامہ نے اس لفظ کے بارے میں سوچا تھا وہ جو جھوٹا تھا اس بیگ میں میں نے سب چیزیں رکھتی ہیں سلار نے یکدم بات بدلی یوں جیسے وہ اسے اپنے اسے اور اپنے آپ کو ایک اور خندق سے بچانا چاہتا ہو وہ اب کمرے میں کچھ فاصلے پر پڑے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کر رہا تھا ساتھ لے جانے کے لیے امامت سمجھے بغیر اسی طرح اس کے ساتھ لگے لگے کہا نہیں اپنی ساری چیزیں چابیاں پیپرز بینک کے پیپرز ہر ایسی ڈاکیومنٹ جو بچوں سے متعلقہ ہے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں چیک بک کو سائن کر کے رکھ دیا ہے اور اپنی ایک ول وصیت بھی وہ بڑے تحمل سے اسے بتا رہا تھا وہ گمسم سنتی رہی سرجری میں خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو حفاظتی تدبیر ہے سالار اس نے جیسے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا تمہارے نام ایک خط بھی ہے اس میں میں نہیں پڑھوں گی اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگا چلو پھر تمہیں ویسے ہی سنا دوں جو لکھا ہے وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا نہیں اس نے پھر اسے ٹوک دیا تم کتاب پڑھنا نہیں چاہتی خط پڑھنا نہیں چاہتی مجھے سننا نہیں چاہتی پھر تم کیا چاہتی ہو وہ اس سے پوچھ رہا تھا میں نے کتاب پڑھ لی ہے اس نے بالآخر اعتراف کیا وہ چونکا نہیں تھا میں جانتا ہوں وہ بھی نہیں چونکی تھی کوئی اپنی اولاد کے لیے ایسا تعارف چھوڑ کے جاتا ہے اس نے جیسے شکایت کی تھی سچ نہ لکھتا وہ پوچھ رہا تھا جس بات کو اللہ نے معاف کر دیا اسے بھول جانا چاہیے پتہ نہیں معاف کیا بھی ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ نے پردہ تو ڈال دیا ہے نا اس نے اپنی بات پر اصرار کیا تھا میں نہیں چاہتی میری اولاد یہ پڑھے کہ ان کے باپ نے زندگی میں غلطیاں کی تھیں کی ہیں ایسی غلطیاں جو ان کی نظروں میں تمہاری عزت اور احترام ختم کر دے وہ اسے کہہ رہی تھی جھوٹ بولتا اور لگتا کہ میں پارسا پیدا ہوا تھا اور فرشتوں جیسی زندگی گزارتا رہا نہیں بس انسانوں جیسی گزاری وہ بے اختیار ہنسا شیطان لگ رہا ہوں کیا اس کتاب میں میں اس کتاب کو ایڈٹ کروں گی اس نے جواب دینے کے بجائے دوسری ہی بات کی وہ جیسے کچھ اور محفوظ ہوا یعنی مجھے مومن بنا دو گی وہ زندگی میں نہیں بنا سکی تو کتاب میں تو کیا بناؤ گی وہ کہے بغیر نہ رہ سکی وہ پھر رضا یہ بات بھی ٹھیک ہے اس نے سر کھجایا بہت عرصے بعد وہ اس طرح بات کر رہے تھے ایسے جیسے زندگی میں آگے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا سب کچھ ٹھیک تھا کہیں کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی کیا نام رکھو گی پھر میری آٹو بایوگرافی کا بایوگرافی کا آب حیات اس نے بے اختیار کہا اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی رنگ اڑا پھر وہ مسکرایا وہ تو کوئی بھی پی کر نہیں آتا امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا تلاش تو کر سکتا ہے اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا لا حاصل ہے وہ تو پھر زندگی بھی ہے وہ لاجواب ہو کر چپ ہو گیا تم نے زندگی تاش کا کھیل سمجھ کر جی ہے اور اس کتاب کو بھی ایسا ہی لکھا ہے وہ کہہ رہی تھی وہ سن رہا تھا زندگی باون پتوں کا کھیل تو نہیں ہے ان دو سو پچاس صفوں میں اعترافات ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے میں چاہتی ہوں تم زندگی کو آب حیات سمجھ کر لکھو جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے صرف تمہاری اولاد نہیں کوئی بھی اسے پڑھ کر تمہارے جیسا بننا چاہے وہ اسے کہتی رہی میرے پاس اب شاید مہلت نہیں اتنی سالار نے مدم آواز میں کہا تو مہلت مانگو اللہ سے تمہاری تو وہ ساری دعائیں پوری کر دیتا ہے وہ رنجیدہ ہوئی تھی تم مانگو جو چیز اللہ میرے مانگنے پر نہیں دیتا تمہارے مانگنے پر دے دیتا ہے سلار نے اسے عجیب سے لہجے میں کہا مجھے یقین ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا حد مایوسی پریشانی اور تمہاری میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے باوجود پتہ نہیں سلار مجھے یہ کیوں نہیں لگتا کہ تمہارا میرا ساتھ بس زندگی کے اتنے سالوں تک ہے اس طرح ختم ہو سکتا ہے اس نے سلار کا ہاتھ تھاما تھا مجھے بھی نہیں لگتا وہ بھی عجیب رنجیدگی سے مسکرایا تھا ابھی تو بہت کچھ ہے جو ہمیں ساتھ کرنا ہے ساتھ حج کرنا ہے تمہارے لیے ایک گھر بنانا ہے آپریشن ٹیبل پر لیٹے انتھیزیا لینے کے بعد بے ہوشی میں جانے سے پہلے سلار ان سب کے بارے میں سوچتا رہا تھا جن سے وہ پیار کرتا تھا امامہ جو آپریشن تھیٹر سے باہر بیٹھی تھی سکندر عثمان جو اس عمر میں بھی اس کے منع کرنے کے باوجود اس کو اپنی نظروں کے سامنے سرجری کے لیے بھیجنا چاہتے تھے اس کی ماں جو اس کے بچوں کو پاکستان میں سنبھالے بیٹھی تھی اور اس کی اولاد جبریل حمین عنایا رئیسہ اس کی نظروں کے سامنے باری باری ایک ایک چہرہ آ رہا تھا جبریل کے علاوہ اس کے سب بچوں کو صرف یہ پتا تھا کہ ان کے پاپا کا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا اور بس آپریشن کروا کر وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن امریکہ آنے سے پہلے اس انکشاف پر عنایات پہلی دفعہ پریشان ہونا شروع ہوئی تھی سلار کی تسلیوں کے باوجود آپریشن کا لفظ اسے سمجھ میں آ رہا تھا بابا از اے بوائے اینڈ بابا آر بریو نہیں بابا is a boy and boys are brave Hamin نے اسے تسلی دی تھی اور رئیسہ جو اس کے لیے ہمیشہ گھر آنے پر لون کا کوئی پھول یا پتہ جو اسے اچھا لگتا تھا وہ توڑ کر رکھتی تھی یہ اس کی عادت تھی اس نے امامہ کو اس نے سالار کو امریکہ سرجری کے لیے جانے سے پہلے ایک زرد رنگ کا پینزی دیا تھا وہ اس موسم بہار کا پہلا پینزی تھا جو سکندر عثمان کے لون میں کھلا تھا وہ پھول اس کے بیگ میں تھا مرجھایا ہوا اس نے پچھلی رات بیگ کھولنے پر اسے دیکھا تھا خنودگی کی حالت میں جاتے ہوئے وہ عجیب چیزیں سوچنے اور دیکھنے لگا تھا یوں جیسے اپنے ذہن پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھا ہو آیتیں جو وہ پڑھ رہا تھا وہ پڑھتے ہوئے اب اس کی زبان آہستہ آہستہ موٹی ہونا شروع ہو گئی تھی وہ اٹکنے لگا تھا پھر ذہن وہ لفظ کھوجنے میں ناکام ہونے لگا جو وہ پڑھ رہا تھا چہرے آوازیں سوچے سب کچھ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہوئیں پھر غائب ہوتی چلی گئی چار گھنٹے کا وہ آپریشن چار سے پانچ چھ سات اور پھر آٹھ گھنٹے تک چلا گیا تھا وہ آٹھ گھنٹے امامہ کی زندگی کے سب سے مشکل ترین گھنٹے تھے سلار اور عثمان سلار سکندر عثمان فرقان اور سلار کے دونوں بڑے بھائی وہاں موجود تھے اسے حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے مگر وہ گم سم ان آٹھ گھنٹوں میں صرف دعائیں کرتی رہی تھی وہ ذہن اور صلاحیتیں جو اللہ کی نعمت کے طور پر سلار سکندر کو عطا کی گئی تھیں اس کی دعا تھی اللہ ان نعمتوں کو سلار کو عطا کیے رکھے صحت زندگی جیسی نعمتوں کا زوال نہ ہو اس پر آٹھ گھنٹے میں وہ اپنی فیملی کے اسرار اور اور خود باوجود کوشش کے کچھ کھا پی نہیں سکی تھی وہ پچھلی ساری رات بھی جاتی رہی تھی وہ بھی سلار بھی وہ باتیں بھی نہیں کرتے رہے تھے بس خاموش بیٹھے رہے پھر کافی پینے چلے گئے وہاں سے واپسی کے راستے میں بھی کافی کے کپ ہاتھ میں لیے چلتے ہوئے وہ دونوں کچھ بھی نہیں بولے تھے اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی کافی کی بچوں کی اور کچھ بھی نہیں آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے وہ اسے گلے ملا تھا ایسے اسی انداز میں جس میں وہ ہمیشہ اس سے ملتا تھا جب بھی اس سے رخصت ہوتا تھا اور اس نے ہمیشہ کی طرح سالار سے وہی کہا تھا جو وہ اس سے کہتی تھی ول بی ویٹنگ وہ سر ہلا کر مسکرا دیا تھا اسے نظریں چرائے شاید وہ جذباتی نہیں ہونا چاہتا تھا وہ بھی رونا نہیں چاہتی تھی کم از کم اس وقت اور وہ نہیں روئی تھی کم از کم اس کے سامنے آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہونے تک اس کے بعد وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اسے امید بھی تھی اور اللہ کی ذات پر یقین بھی اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو واہموں اندیشوں وسوسوں سے بے نیاز نہیں کر پا رہی تھی وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے ان آٹھ گھنٹوں میں پتہ نہیں اس نے کتنی دعائیں کتنے وظیفے کیے تھے اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا امامہ نے گنتی نہیں کی تھی آپریشن کا بڑھتا ہی جانے والا وقت جیسے اس کی تکلیف اذیت اور اس کے خوف کو بھی بڑھاتا جا رہا تھا آٹھ گھنٹے کے بعد بلاخر اسے آپریشن کے کامیاب ہونے کی اطلاع تو مل گئی تھی ڈاکٹر نے اس کا ایک ٹیومر ختم کر دیا تھا دوسرا نہیں کر سکے تھے اسے سرجری کے ذریعے ریموو کرنا بہت خطرناک تھا وہ بہت نازک جگہ پر تھا بہت کامیابی سے اسے ہٹانے کی صورت میں بھی ڈاکٹرز کو خدشہ تھا کہ سالار کے دماغ کو کوئی نقصان پہنچے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا سرجری کے بغیر اسے ادویات اور دوسرے طریقوں سے کنٹرول کرنا زیادہ بہتر تھا کیونکہ اس میں فوری طور پر سلار کی زندگی اور دماغ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا ساڑھے آٹھ گھنٹے کے بعد امام اور سکندر عثمان نے بلاخر اسے دیکھا تھا وہ ابھی ہوش میں نہیں تھا اور اسے کچھ گھنٹوں کے بعد ہوش آنا تھا ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹرز آپریشن کے صحیح طریقے صحیح طرح کامیابی آپریشن کی صحیح طرح کامیابی منا سکتے تھے جب وہ ہوش میں آنے کے بعد بات چیت کرنا شروع کرتا اپنی فیملی کو پہچانتا اپنے ذہن کے متاثر نہ ہونے کا ثبوت دیتا امامہ ایک دریا پار کر آئی تھی اب آگے ایک اور دریا کا سامنا تھا امامہ سالار کو بہت دیر تک نہیں دیکھ سکی وہ زندگی میں دوسری بار اسے اس طرح دیکھ رہی تھی بے بسی کی حالت میں زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنی شادی سے پہلے اسے تب دیکھا تھا جب اس نے کلائی کاٹ کر خودکشی کی کوشش کی تھی اور اب اتنے سالوں بعد وہ اسے ایک بار پھر اس حالت میں دیکھ رہی تھی تاروں اور تاروں اور ٹیوبس میں جکڑا ہوا وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس پر نظریں نہیں جما سکی وہ وہاں وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس پر نظر نہیں جما سکی وہ وہاں سے باہر آ گئی وہ لوگ اب اسپتال میں نہیں ٹھہر سکتے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اسپتال سے واپس اس کرائے کے اپارٹمنٹ میں آنا پڑا تھا جہاں وہ لوگ رہ رہے تھے سکندر عثمان اس کے ساتھ تھے سلار کے دونوں بھائی اور فرقان اسپتال کے قریب اپنے کچھ دوستوں کے ہاں رہ رہے تھے سکندر عثمان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آئی وہاں عجیب سناٹا تھا یا شاید وحشت تھی وہ بے حد تھکی ہوئی تھی سونا چاہتی تھی اس کے باوجود وہ سو نہیں پا رہی تھی یوں جیسے وہ بے خوابی کا شکار ہو گئی تھی اس کا اسمارٹ فون پر جبریل اسکائپ پر آن لائن نظر آ رہا تھا وہ بے اختیار اسے کال کرنے لگی بابا کیسے ہیں اس نے سلام دعا کے بعد پہلا سوال کیا وہ ٹھیک ہے آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے ڈاکٹرز اب ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ اس کو بتانے لگی آپ پریشان نہ ہو وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دے رہا تھا جبریل تم تلاوت کرو کسی ایسی صورت کی کہ مجھے نیند آ جائے وہ اولاد کے سامنے اتنی بے بسی اور کمزور ہو کر آنا نہیں چاہتی تھی لیکن ہو گئی تھی جبریل نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اور اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا پھر جیسے اس نے ماں کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کی آپ کو سورہ رحمان سناؤں ہاں اوکے میں وضو کر کے آتا ہوں آپ بستر پر لیٹ جائیں وہ پچھلے دو دن نے پہلی بار مسکرائی تھی وہ وضو کے بغیر زبانی کوئی چھوٹی بڑی آیت بھی نہیں پڑھتا تھا یہ احترام انہوں نے اسے نہیں سکھایا تھا یہ اس کے اندر تھا قرآن پاک کو حفظ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی ان کی طرف سے ہونے سے پہلے اس کی طرف سے ہوا تھا وہ تب صرف تین سال کا تھا اور سلار کو روزانہ بلا ناغا قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھتا تھا پھر ایک دن اس نے امامہ سے پوچھا تھا بابا کیا پڑھتے ہیں وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں جیسے تم قاعدہ پڑھتے ہو اماما نے اسے بتایا لیکن قاعدہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے جبریل نے جیسے اپنی مایوسی ظاہر کی جب تم قاعدہ پڑھ لو گے پھر قرآن پاک پڑھنا لیکن وہ تو میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں وہ اپنی قرآن قاعدہ واقعی کئی دفعہ پڑھ چکا تھا اسے سبق دینا دہرائی کروانے اور اگلے دن سننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ قرآن قاعدے کا کوئی حرف کوئی آواز نہیں بھولتا تھا اور یہ اس پہلے دن سے تھا جب اس نے قرآن قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا اس کے باوجود امام اور سلار اسے فوری طور پر پہلے سپارے پر نہیں لائے تھے وہ اسے چھوٹی چھوٹی صورتیں اور قرآن دعائیں یاد کرواتے تھے اور جبریل وہ بھی برق رفتاری سے کر رہا تھا سلار اسے قرآن پاک اس عمر میں پڑھانا چاہتا تھا جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے سمجھ بھی پائے بابا کو یہ ساری کتاب یاد ہے جبریل نے اس قرآن پاک کی زخامت کو اپنے ننے سے ہاتھ کی انگلیوں میں لے کر ناپنے کی کوشش کی تو سلار کچھ دیر پہلے پڑھ رہا تھا اور پڑھتے ہوئے ٹیبل پر چھوڑ گیا تھا ہاں امامہ اس کے تجسس سے محفوظ ہوئی تھی ساری جبریل نے جیسے کچھ پہ یقینی سے ماں سے پوچھا ساری امامہ نے اس کے تجسس کو جیسے اور بڑھایا جبریل میں اس کے قریب کھڑا سوچ میں کم قرآن پاک کی چوڑائی اور موٹائی کو ایک بار پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے ناپتا رہا پھر اس نے اپنا کام ختم کرتے ہوئے امامہ سے کہا واؤ امامہ بے اختیار ہنسی اس نے باپ کو پورے حساب کتاب کے بعد داد دی تھی مجھے بھی قرآن پاک زبانی یاد کرنا ہے میں کر سکتا ہوں کیا اس نے امامہ کی ہنسی سے کچھ نادم ہونے کے باوجود ماں سے پوچھا ہاں بالکل کر سکتے ہو اور انشاءاللہ کرو گے کب جب تم بڑے ہو جاؤ گے بابا جتنا جبریل کچھ خوش نہیں ہوا تھا نہیں بس تھوڑا سا بڑا امامہ نے اسے تسلی دی اوکے اور جب میں قرآن پاک حفظ کر لوں گا تو میں بھی بابا کی طرح قرآن پاک کھولے بغیر پڑھا کروں گا بالکل پڑھنا امامہ نے جیسے اس کی حوصلہ افزائی کی اور آپ کو بھی سناؤں گا پھر آپ بھی آنکھیں بند کر کے سننا جیسے آپ بابا کو سنتی ہیں اس نے ماں سے کہا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وقت اتنا جلدی آئے گا کہ وہ خود اس سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فرمائش کرے گی ممی آپ سو گئی اس نے جبریل کی آواز پر ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھا لیا وہ اسکائپ کی ونڈو میں نظر آ رہا تھا نہیں امامہ نے کہا میں شروع کروں جبریل نے کہا ہاں سر پر ٹوپی رکھے ہاتھ سینے پر باندھے وہ اپنی خوبصورت آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا اسے سلار سے کندر یاد آنا شروع ہو گیا وہ اس سے یہی سورہ سنتی تھی اور جبریل کو جیسے یہ بات بھی یاد تھی یہ پہلا موقع تھا جب اسے اندازہ ہوا کہ صرف سالار سکندر کی تلاوت اس پر اثر نہیں کرتی تھی دس سال کی عمر میں اس کا بیٹا اس صورت کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی ماں کو اسی طرح مسہور اور دم بخود کر رہا تھا اس کی آواز میں سوز تھا اس کا دل جیسے پگھل رہا تھا ایسے جیسے کوئی ٹھنڈے پاہوں کے ساتھ اس کے جسم کے رستے زخموں کو صاف کر رہا ہو فبی ائی اعلیٰ ارب کما تو اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے وہ ہر بار پڑھتا ہر بار اس کا دل بھر آتا بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار تھیں وہ شکر ادا نہیں کر سکتی تھی اور سب سے بڑی نعمت وہ اولاد تھی جس کی آواز میں اللہ کا وہ اعلان اس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا بار بار پہنچ رہا تھا ممی جبریل تلاوت ختم کرنے کے بعد بے حد مدھم آواز میں سے پکارا یوں جیسے اسے آنکھیں بند کیے دیکھ کر اسے خیال آیا ہو کہ شاید وہ تلاوت سنتے ہوئے سو گئی ہے اور وہ اسے جگانا نہ چاہتا ہو وہ سوئی نہیں تھی لیکن سکون میں تھی جیسے کسی نے اس کے سر اور کندھوں کا بوجھ اتار کر اسے ہلکا کر دیا ہو جبریل تم عالم بننا آنکھیں بند کیے کیے اس نے جبریل سے کہا تمہاری آواز میں بہت تاثیر ہے ممی مجھے نیورو سرجن بننا ہے وہ ایک لمحہ خاموش رہا تھا پھر اسی مدھم آواز میں اس نے ماں کو اپنی زندگی کی اگلی منزل بتا دی تھی امامہ نے آنکھیں کھول لی وہ حد سنجیدہ تھا میری خواہش ہے کہ تم عالم بنو اماما نے اس بار زور دے کر کہا وہ جانتی تھی وہ نیورو سرجن کیوں بننا چاہتا تھا حمین زیادہ اچھا عالم بن سکتا ہے میں نہیں وہ الجھا پھر چھچکا تم زیادہ لائق اور قابل ہو بیٹا سوچوں گا آپ سو جائے اس دماغ سے بحث نہیں کی بات بدل دی تھی